اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین نظام اور پردہ نشین خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین کی نسبت سے کچھ کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معزز سامعین کرام انسان بیمار ہوتا ہے زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے اور اچھی چیز اس کو کڑوی لگتی ہے اور کڑوی چیز اس کو اچھی لگنے لگتی ہے بخار ہوتا ہے آپ اس کو میٹھا کھلائیں وہ کہے گا کہ مجھے کڑوی چیز کھلائی جا رہی ہے زمانے کو اور فضا کو اور زمین کو گناہوں کا بخار ہو چکا ہے اور جب یہ بیماری ہوتی ہے تو مزاج بدل جاتا ہے خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرد رکھ دیا بھلی چیز بری معلوم ہونے لگتی ہے اور بری چیز بھلی معلوم ہونے لگتی ہے ہم جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں سائنسی نقطہ نظر سے اور دنیاوی ترقی کے اعتبار سے بہت ترقی کر چکا ہے زمانہ جو مہینوں میں سفر ہوتا تھا وہ گھنٹوں میں ہو رہا ہے اور جس چیز کا تصور اور خواب و خیال ہمارے آبا اور اجداد نے اس کی انتہا تک اور ابتدا تک بھی نہیں پہنچے تھے ایسی ایسی ترقیات کمپیوٹر کی دنیا میں سائنس کی دنیا میں میڈیکل کی دنیا میں انجینئرنگ کی دنیا میں علوم اور فنون کی دنیا میں انسان کی عقلیں خود حیران ہیں لیکن روحانی اعتبار سے اس زمین و فضا کو جو گناہوں کا بخار ہے اور بیماری ہے اور اس بیماری کی لپیٹ میں کیا عیسائی کیا کافر کیا یہودی اور کیا نبی کا دشمن اللہ کا دشمن اسلام کا دشمن مسلمان کا دشمن مسلمان آقا کا غلام اور دین اسلام کا ماننے والا خود اس مرض کے اندر مبتلا ہو چکا ہے وہ زبانی کی لانگویج اور زبان اور لغت استعمال کر رہا ہے جو چیز اللہ کے یہاں قابل قدر تھی اس کی کوئی عزت نہیں ہے اور جو چیز اللہ کے یہاں مبوض ہے ناپسندیدہ ہے اور وہ اعمال جہنم میں لے جانے والے ہیں آج غیر تو غیر مسلمانوں کے نزدیک وہ چیز قابل فخر ہے آج مسلم سماج اور معاشرے میں داڑھی رکھنے والے مرد اور داڑھی مڈانے والے مردوں میں عزت کس کو ہے کیا سمجھا جاتا ہے کون فیشن ایبل ترقی یافتہ ہے کون ماڈرن زندگی اور صاف ستھری زندگی گزارنے والا ہے اور کون دقیانوسی اور بنیاد پرستی کی پرانی زندگی گزارنے والا ہے خود مسلم معاشرے میں ایک پیغمبر نہیں سوالات پیغمبروں کی عظیم الشان سنت آپ کی بیٹی کے سامنے کچھ رشتے آئے اور وہ تصویر کا تقاضا کرے تصویروں کے اندر نوجوان بارش ہوں داڑھی والے ہوں اور کچھ تصویریں ہجڑوں جیسی ہوں نبی کے دشمنوں جیسی ہوں اسلام کے غداروں جیسی ہوں یہ آج کی فاطمہ نام کی بچی عائشہ نام کی بچی اور سمیا نام کی بچی کیا پسند کرتی ہے ہم کسی عیسائی کتیا کی بات نہیں کر رہے ہیں یہودن عورت کی بات نہیں کر رہے ہیں مسلم سماج میں پیدا ہوئی مسلم سوسائٹی میں پیدا ہوئی ماں مسلمان باپ مسلمان خاندان قبیلہ مسلمان اور نام اسلامی اور پسند کسے کر رہی ہے والوں کو ووٹ مل رہا ہے آپ کے محلے میں آپ کے گاؤں میں داڑھی والوں کی تعداد زیادہ ہے یا داڑھی منانے والوں کی تعداد زیادہ ہے کالج میں یونیورسٹیز میں پڑھنے والے یا کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوری کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا کلام پاک کا علم حاصل کرنے والے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو حاصل کرنے والے ان کی تعداد زیادہ ہے حلال کمانے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا حرام کمانے والوں کی تعداد زیادہ ہے رشوت لینے والے سود لینے والے رشوت سے بچنے والے اور سود سے بچنے والے دار عورتیں اور بے پردہ عورتیں ہر طرف دیکھیے گا آپ مسجد میں نماز پڑھنے والے اللہ کے گھر کو ویران کرنے والے اس میں تعداد کس کی زیادہ ہے پڑھنے والوں کی یا اللہ کے گھر کو ویران کرنے والوں کی پردہ دار عورتوں کی یا بے پردہ عورتوں کی یا وہ گھر کہ جن گھروں کے اندر اللہ کے کلام کو سے مزین ہوتے ہیں وہ صبح ہوتے ہی سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے رات میں سورت الواقیہ پڑھا جاتا ہے اور پھر سورہ کہب پڑھا جاتا ہے یا وہ گھر کہ جن گھروں کے اندر گانے بجانے ہوتے ہیں یا فلم چلتا ہے ٹی وی چلتی ہے اور زانیوں کے حرامیوں کے اور اسلام مسلمان دشمنوں کے گانے اور فلمیں چلتی ہیں کیا ہے معاملہ آج عزت کسے ہے ایک عالم کو ایک کلام پاک کے حافظ قرآن کو ایک دین کے دائی کو ایک مجاہد کو کون انہیں عزمتوں سے یاد کرتا ہے اور اگر کوئی فلم میں کام کرنے والا ہجڑا آ جائے زانی آ جائے اور بتکار آ جائے اور آپ کے گاؤں کے اندر آپ کے سماج میں آپ کی شادی کے ماحول میں کوئی فلم میں کام کرنے والی رنڈی آ جائے اس کو کتنی عزت دی جاتی ہے یہ زمانے کا بخار ہے کہ اللہ والوں کی عزت نہیں ہے اذان دینے والوں کی عزت نہیں ہے نماز پڑھانے والوں کی عزت نہیں ہے داڑھی رکھنے والوں کی عزت نہیں ہے دین پر چلنے والوں کی عزت نہیں ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس بخار کے اندر آج کا مسلمان بھی مبتلا ہے میں نے صاف مثالیں آپ کے سامنے دیں پردہ بے پردہ عورت حلال خور حرام خور نمازی بے نمازی اسلامی لباس پہننے والے جو علماء کرام کا اولیاء کا وہ لباس التقوا زادی کا خیر آپ اب اس وقت اس مجمعے کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اسلامی لباس پہنے ہوئے ہیں اور کتنے ہیں یہود و نصارہ کے طور طریقے کو اور ان کی تہذیب کو اور ان کے کلچر کو اور ان کے لباس کو اپنائے ہوئے ہیں یہ زمانے کے گناہوں کے بخار کا اثر نہیں ہے کہ آج ہم نے اسلام کو کیا اسرائیلی کتے کیا بھاجپا کیا امریکہ کیا برطانیہ کیا بش کیا ٹونی ولیر کیا کافر کیا مشرق ہم ان کا گلا کیا کریں جو پیدا ہونے کے بعد جس کی ختنہ کی گئی اور سیدھے کام کے اندر اذان دی گئی الٹے کام کے اندر اقامت کہی گئی پیغمبروں کے نام سلیمان عیسا موسا رکھا گیا عورتوں کے نام فاطمہ سمیا سلمہ ام حامی رکھا گیا آج یہ اسلام کے ماننے والے اپنے گھروں کے اندر اسلام کا کیا قتل عام نہیں کر رہے کیا یہ قرآن کا جنازہ نہیں نکال رہے ہیں کیا آقا کے سینے کے اندر یہ چھڑا نہیں گھونپ رہے کیا آج اسلام کو ختم کرنے کے لیے کسی اسرائیل کی ضرورت ہے کسی امریکی کتوں کی ضرورت ہے اور کسی اسلام مسلمان دشمنوں کی کہ ڈینمارک کا کوئی کتا میرے محبوب کی شان کے اندر گستاخی کرے اور وہ کارٹون بنائے اور گانے بنانے والے گانے بنائیں فلم بنانے والے فلم بنائیں کیا اور ضرورت ہے یہ داڑھی مڑے چہرے ہجڑوں کے یہ بے نمازی کتے یہ بے پردہ عورتیں یہ سوپ کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والے اور ماں کی آبرو لوٹنے والے یہ کلام پاک کے حامل علماء کی توہین کرنے والے حفاظ کی بے عزتی کرنے والے حیال حیال الفلاح السلاح تو خیر من النوم کے بعد گلی کا کتا جگ جاتا ہے صبح اپنی روزی کی تلاش میں پاخانہ کھانے کے لیے چلا جاتا ہے اور یہ حرامی مسلمان ناپاکی کی حالت میں اور جناوت کی حالت میں ایک گندی عورت پیشاب پاخانہ رکھنے والی و نفاس کی گندگی رکھنے والی کیا اس کے ساتھ سو کر اذان بلالی کا یہ ٹھٹا نہیں کر رہا ہے اذان بلالی کا یہ مذاق نہیں کر رہا ہے آج کون علماء کی پگڑیاں اچھال رہا ہے آج کون معذین کی توہین کر رہا ہے آج کون علماء اولیاء اختییا کی قیمتیں کر کر ان کے مقام کو گھٹا رہا ہے آج کون اللہ کے گھر کو ویران کر رہا ہے کیا یہ داڑھی مڈے چہرے نبی کے چہرے پر ٹوٹنے والے نہیں ہیں کیا کوئی بن ابھی مویت پیدا ہو گیا آج جو میرے محبوب کے چہرے پر تھوکے گا کیا آج نبی کا کوئی دشمن پیدا ہو گیا جو صبح نہار پیش اپنے چہرے سے ایک لاکھ چوبیس ہزار اور آقائ نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیشاب کی نالی کے اندر ڈالے گا وہ مردود و خبیر میرے محبوب کی سنت کو پیشاب کی نالی میں ڈالنے سے پہلے سوچ لیا ہوتا کہ میں کس کا امتی ہوں میں کس کا کلمہ پڑھتا ہوں کیا مجھے بش کا چہرہ پسند ہے ٹونی ملیر کا چہرہ پسند ہے فلم میں کام کرنے والے زانی کتوں اور حرامیوں کا چہرہ پسند ہے تجھے فیصلہ کرنا چاہیے آخر میرے محبوب کے چہرے کے اندر کیا آئے تھا کیا خرابی تھی کہ جو تجھے بش کا چہرہ پسند آیا ٹونی بلیر کا چہرہ پسند آیا فلم میں کام کرنے والے حرامی کتوں کا حرامی زانیوں کا چہرہ تجھے پسند آیا تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا ورنہ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم قیامت کے دن کوئی تجھے کام نہیں آئیں گے نہ تیرا باپ کام آنے کا نہ تجھے جننے والی ماں کام آنے کی نہ تیرے دوست کام آنے کے نہ تیرا مالک اور ایجمان کام آنے کا یوم یفر فرور منا وہ ہی وادی صاحبتی ہی وہ صاحب منہم یوم شانی یومنی کیا کوئی کسی کے کام آئے گا حضرت آدم علیہ السلام معافی مانگ لیں گے حضرت نو معافی مانگ لیں گے حضرت ابراہیم معافی مانگ لیں گے ایس داڑھی منڈے کتے بے نمازی حرام خور سوکھ کھا کر ماں کے کپڑے اتار کر حدیث کے فیصلے کے مطابق چھتیس مرتبہ وہ کام کرنے والا جو ایک کتا اپنی کتیا کے ساتھ کرنے والا ہے زمین ہڑپنے والا حیال الصلاح حیال الفلاح کا جواب یہ دینے والا کہ تب کا لہذا جمع کیا آج مسلمانوں میں کوئی ابو لہ پیدا ہو گیا جو نبی کے صفا کی پہاڑی پر جمع ہونے پر اس نے یہ کہا تھا آپ کے لیے برا ہو کہ آپ نے ہمیں اسی کام کے لیے جمع کیا آج اس آواز کو کی ندا بار بار لگائی جاتی ہے اے کسان اپنے کھیت کو چھوڑ دے اے تاجر اپنی تجارت کو چھوڑ دے اے گناہوں میں ملوث کتے گناہوں سے توبہ کر لے اے دنیا کے تالیس اے دولت کے پجاری اے جورو کے غلام اے اولاد کے پیشاب و پاخانہ صاف کرنے والے دیکھ تیرا رجزا تجھے بلا رہا ہے تیرا مالک تجھے بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پورو لا الہ الا اللہ کہ کامیابی اسی سجدے میں ہے کامیابی اسی مسجد میں ہے کامیابی اسی نماز کے اندر ہے تو جو بات آج سے چودہ سو تیس سال پہلے ابو لہب نے اورنگ کہی تھی علی کا بل کا علی کا جمع سنا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا سکیا ناس ہو کیا اسی لیے تم نے مجھے یہاں جمع کیا ایک دکاندار کتا اور ایک بے نمازی اور ایک نبی کا دشمن ایک اسلام کا دشمن ایک نماز کو چھوڑنے والا کاروبار میں مجبور ہونے والا ایک دنیا کا پجاری اور ایک دنیا کا تالک ایک مال کا حریش کتا کیا یہ نہیں کہہ رہا ہے جو ابو لہب کا قول تھا کہ اے معذین تیرا برا ہو تجھے کیا پتا تو کچھ ٹکوں کا معذین ہے چھ سو روپے میں تیری قیمت لگتی ہے ہزار روپے میں تیرا بھاؤ لگتا ہے اور تو ہمارے سبکار اور خیرات پر پلنے والا تب بندہ کا ہمیں ہماری دولت پیاری ہمارا مال پیارا ہمارا روپیہ پیارا ہمارا ہماری کھیت اور ہمارا باغ ہمیں پیارا ہماری بیوی ہمیں پیاری تب بندہ کا لہذا جمع کرا کیا اسی لیے تم ہمیں جمع کرنا چاہتے ہو مسجد کے اندر کان کھول کر سن لے دنیا کے پجاری دنیا کے کتے اور جوڑو کے غلام کہ اگر یہ جواب تیرا ہے تو سن لے کہ اللہ کا بھی ایک جواب ہے اللہ نے بھی ایک سورت کو نازل کیا کلام پاک اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا حافظ قرآن پورا کلام پاک پڑھے اور سورہ لہب نہ پڑھے اس کا کلام مکمل نہیں ہوتا کلام پاک کا تلاوت کرنے والا پورے کلام پاک کی تلاوت کرے اور سورہ لہب کی تلاوت نہ کرے کا کلام پاک مکمل نہیں ہوتا تب یہ ادا ابھی لہبی ہوں وسم نہ اغنا انہوں مال ہوں وبا تیرا باپ بے نمازی کتا ابو لہب اور تیرا باپ نبی کا نا اور تیرا دادا اسلام کا دشمن یہی اذان کے جواب میں کہا تھا یہی دین کے جواب میں کہا تھا یہی قرآن کے جواب میں کہا تھا یہی اللہ کی دعوت اور نبی کی دعوت کے اور بلاوے کے جواب کے اندر کہا تھا میرے اللہ نے کہا کیا میرا بگڑے گا کیا نبی کا بگڑے گا کیا دین کا بگڑے گا تبدی ادا ابھی لہبی مطلب ستیہ ناس تو ابو لہب کا ہو ماں اغنا انہو مان ہوں وما کسب تجھے کھمٹ مال کی وجہ سے اور تجھے تکبر اولاد کی وجہ سے ماں اغدا انہو مان ہوں وما کسب سیسنا نارن ارے دنیا کے اندر بھی عذاب آئے گا اور آخرت کے اندر بھڑکتے ہوئے چولوں کے اندر داخل ہوگا مسلمان آج اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر آپ کا غلام ہو کر خیر امت ہو کر امت وسط ہو کر کہ آج کا مسلمان اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہے معمولی اسرائیلی کتے آج ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹ رہے ہیں ہمارے ملکوں پر بمباری کر رہے ہیں ہماری ماؤں کے گود سے یہ کھلتے ہوئے پھولوں کو کھلنے سے پہلے ان کلیوں کو مچا جا رہا ہے مسلمان کیا تو نہیں دیکھتا کہ فلسطین کے اندر افغانستان کے اندر عراق کے اندر اور پھر سورت کے اندر لبنان کے اندر الجزائر کے اندر سوڈان کے اندر ہندوستان میں گجرات میں اور دیگر علاقوں کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے کیا یہ مسلمان دنیا میں پٹنے کے لیے آیا یہ مسلمان دنیا میں مرنے کے لیے آیا یہ مسلمان یہ گاؤ ماتا کا پیشاب پینے والی قوم کے سامنے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے آیا کیا یہ مسلمان غیروں کے سامنے گر گڑانے کے لیے اور ان کے گورنروں کے سامنے میمورینڈم دینے کے لیے آیا میرے بھائی تو خیر امت ہے میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تیرا اور میرا مقام وہ ہے کہ اس امت میں آنے کے لیے اس مقام کو پانے کے لیے پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے دعائی کی علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری شان کلیمی کو لے لے میری توریت کو لے لے میری پیغمبری کو لے لے اللہ نے پوچھا بدلے میں کیا چاہیے اللہ نے اللہ سے کہا کہ مجھے آخا کا غلام بنا دے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے اللہ نے فرمایا کہ موسا کا ہی اللہ یوتی ہی میشا کہ یہ فضل ہر کسی کو نہیں مل سکتا تو میرے محبوب کا اور تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں بن سکتا اور غلام نہیں بن سکتا موسا علیہ السلام نے کہا اے اللہ اگر میں غلام نہیں بن سکتا امتی نہیں بن سکتا کم سے کم اس امت کا دیدار تو کرا دیجئے اس امت کو میرے سامنے پیش تو کر دیجئے تاکہ میں اس امت کا دیدار کر کر میں اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں اللہ نے فرمایا یہ بھی نعمت آپ کو نہیں مل سکتی اے انسان اے آج کے مسلمان اور آخا کے غلام خیر امت امت تو وہ تھا کہ موسا علیہ السلام تجھے دیکھنے کے لیے بےتاب تھے کیا اسی چیز کو کہ تیری ماں کی آبرو بھٹے تیری مسجدوں کے اندر جو ہے بت رکھے جائیں اور مندر بنانے کی فکر کی جائے بیت المقدس کے اندر اسرائیلی کتے جوتوں سمیت اندر داخل ہو جائے اور ہمیں سجدوں سے محروم رکھے ایک ایک سجدے کے لیے کیا آج بابری مسجد نئی ترس رہی ہے کیا بیت المقدس کے جہاں اللہ کے حبیب تھا کو نہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کا پہلا سفر شروع ہوا تھا پہلا مرحلہ شروع ہوا تھا آپ کہاں امام الانبیاء بنے تھے آج یہ مسجد یار کے قبضے میں نہیں ہے یہود و نصارہ وہ اسرائیلی کتے کہ جس کو میرے اللہ نے کلام پاک میں ساتھ کردھایا ضروری علیہم علیہ الزلہ ول مسکنہ وبا مین اللہ ہمیشہ کی لالت ہمیشہ کی فکار اس قوم پر ہے یہ وہ قوم جس نے پیغمبروں کا مذاق اڑایا یہ وہ قوم جس نے پیغمبروں کا قتل عام کیا یہ وہ قوم کہ جسے اللہ نے کتے سور اور بندروں کے چہروں کے اندر مست کر دیا کیا آج کروڑوں کی تعداد میں رہ کر آج پچپن سے زیادہ ممالک اور سلطنتیں اس زمین پر ہماری ہیں پیٹرول ہمارا ہے سونا ہمارا ہے چاندی ہمارا ہے زمین کے ذخائر ہمارے ہیں اس ترتی پر اس سرزمین پر اسلامی ممالک کی تعداد عیسائی اور جمہوری ملکوں کے مقابلے میں زیادہ ہے تعداد زیادہ ہے مسلمان جب تو تین سو تیرہ کے اندر تھا دنیا کا کفر تجھ سے کعبہ کرتا تھا دنیا کے عیسائی اور دنیا کے یہود اور دنیا کے اسلام مسلمان دشمن تجھ سے کافا کرتے تھے جب تو تین سو تیرہ کی تعداد میں تھا تیرا بچہ بچہ طاقتور تھا تیری عورت کے اندر حضرت زلیرا تھی حضرت سمیا تھی اور تیری عورتوں کے اندر بیوی آسیا تھی تیرے بچوں کے اندر باز تھے واپس تھے تیرے نوجوانوں کے اندر خالد اتنے فلیف تھے تیرے رہتے ہلے جسم پر چیتڑے تھے کمزور کپڑے تھے پیٹ پر پتھر بندہ ہوا تھا ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کا کھانا میسر نہیں تھا تجھے بے سہارا ملکوں سے نکالا جاتا تھا کبھی مکہ مکرمہ سے تائف کی طرف بھیج دیا جاتا تھا کبھی مکہ مکرمہ سے ہرشا کی طرف بھیج دیا جاتا تھا کبھی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف تجھے چلتا کر دیا جاتا تھا نہ زمین تیری تھی نہ مان تیرا تھا نہ دولت تیری تھی نہ روپیہ تیرا تھا نہ پیسہ تیرا تھا کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کا تھا اس لیے دنیا کا کفر تجھ سے کافا کرتا تھا تعلیم پہ تو ضرور گیا لیکن کافروں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا ان سے تو نے معافی نہیں مانگی ان سے تو نے رحم کی بھیک نہیں مانگی ان سے تو نے اپنی اولاد کی رہائی کی بھیک نہیں مانگی جب کبھی مصیبتیں آئیں تیرا ایمان بڑھتا گیا اور اللہ پر یقین بڑھتا گیا ایک مثال نہیں بتا سکتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر ہمارے آبا اجداد کی تاریخ کے اندر غربت تو ملتی ہے افلاس تو ملتا ہے فخر فاخا تو ملتی ہے دستی تو ملتی ہے ایک چادر پورے جسم کو ڈھانکنے والے صحابہ کے اخبار اور احوال ملتے ہیں ایک چادر دو تین صحابہ مل کر اپنے جسم کو چھپانے کے احوال حدیث کے اندر ملتے ہیں لیکن ایک عورت ایک بچہ اور قوم کا ایک پر وقت کے ابو جہل کے سامنے وقت کے نمرود کے سامنے وقت کے باطل طاقتوں کے سامنے وہ رحم کی بھی مانگ رہا ہو ہمارے بچوں کو رہا کر دو ہماری عزتوں کے تو محافظ بن جاؤ کام سے ماحول کے اندر تو زندگی گزار رہا ہے ایک گائے کاٹنے کے لیے تو کافروں کا محتاج ہے داڑھی رکھنے کے لیے مشرقوں کا محتاج ہے حج بیت اللہ کرنے کے لیے اغیار کے پرمیشن اور اجازت کا محتاج ہے ایک مسجد کی تعمیر کے لیے تو اختیار کی اجازت کا محتاج ہے ایک مثال بتا دے کہ ہمارے آبا ہمارے اجداد ہمارے اکادرین کبھی غیروں کے سامنے اس طریقے سے گڑ گڑائے ہو اس طریقے سے رحم کی بھیک مانگے ہو مسلمان کیا وجہ ہے کہ آج دولت آج مال آج حکومت آج سلطنت آج زمین کے خزانے ہمارے پاس ہیں پیٹرول ڈیزل گروسن سونا چاندی دینار درہم ریال ڈالر سب کچھ ہمارے پاس ہے لیکن نہ زمین نے اس بے عزتی دیکھی ہوگی نہ آسمان نے ایسی مسلمانوں کی بےزتی دیکھی ہوگی کہ جو آج دنیا کی باطل طاقتیں چاہتی ہیں وہ کر گزر رہی ہیں انہوں نے داڑھی پر تہمت لگائی دہشت گردی کا لیبل لگایا تو آج داڑھی والوں کو کیا دہشت گردی کی نگاہ سے آج ویژن کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے امامی کی توہین کی ٹوپی کی توہین کی جبے کی توہین کی خانخواہ کی توہین کی مدارس کی توہین کی مساجد کی توہین کی تو کیا آج اس بھوک کو اتنا مرتبہ نہیں کہا گیا کہ ہر داڑھی والا ہر ٹوپی والا ہر مدرسے والا ہر علم دین رکھنے والا کیا ان کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے ایئرپورٹ کے اندر سفر کرنے والے ہزاروں مسافرین ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی پگڑی پہن کر آ جائے اگر کوئی داڑھی رکھ کر آ جائے اگر کوئی امامہ اس کے اندر آ جائے ایک کوڑی نگاہ سے ایک الگ نگاہ سے ایک مجرمانہ نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے ہم نے دنیا کا کیا بگاڑا ہم نے ملک کا کیا بگاڑا ہم نے امن کا پیغام دیا ہم نے سلامتی کا پیغام دیا ہم نے اخبت کا پیغام دیا ہم نے بھائی چارگی کا پیغام دیا اس ملک کے اندر کیا عورت کو اس کے پتی کے مرنے کے بعد اس کی کتاب پر لٹا کر کیا اس کو نہیں جلایا جاتا تھا اس عورت کو ہم نے اس کا سمان دیا ہم نے اس کا حق دیا نہ بتا کر ہم نے کہا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے ہم نے بیٹی بنا کر کہا یہ ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا وسیلہ ہے اور بہن بنا کر کہا یہ بھائی کے لیے جنت کی ضمانت ہے اور ہم نے بیوی بنا کر کہا کہ یہ شوہر کے لیے آدھے ایمان کی تکمیل کا اور نصف ایمان کا ذریعہ ہے ہم نے کیا نہیں کیا ہم نے اس ملک کو سیچا اپنے خون سے اخیار کا اتنا پسینہ بھی نہیں رہا جتنا کہ ہمارا خون رہا کون تھا شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کون تھا شاہ ولی اللہ کون تھا عبد الحمید کون تھا ٹیپو سلطان شہید ہماری تاریخ اس ملک کے لیے انمت ہے جس کو دنیا کا کوئی کتا اس تاریخ کو نہیں مٹا سکتا آج اگر اس زمین کے اندر بولنے کی طاقت ہوگی اور بولنے کی قوت ہوگی آپ جہاں سے مٹی کو اٹھائیں گے وہاں شہیدوں کی خون کی خوشبو آپ کو میسر آئے گی آپ محسوس کریں گے کہ اس ملک کے لیے ہمارے اکادرین نے کبھی ریشمی رومال کی تحریر اور کبھی آپ نے شیخ معذیر مالٹا کی شکل میں کبھی کالے پانی کی شکل میں دلی سے لے کر میرٹ تک کوئی درخت ایسا نہیں اگر وہ درخت بول سکتا ہے اگر وہ درخت کہہ سکتا ہے وہ درخت گواہی دے گا کہ ہمارے کسی بزرگ کی لاش اس جو ہے درخت کے اندر لٹکائی گئی اور ہر درخت کے اندر آپ کو گواہی ملے گی کہ انگریزوں نے اس ملک کے لیے ہمارے اکادرین کو زندہ ان درختوں کے اوپر سوئی پر لٹکا دیا گیا شاملی کا میدان گواہ ہے اگر وہ کہہ سکتا ہے تو کہے گا کہ اسی شاملی کے میدان کے اندر یہ گورے اور دل کے کالے انگریز ہمارے آبا اجداد کو خنزیر کے کھالوں کے اندر ڈال کر ان کی ماؤں کو تڑکتا چھوڑ دیا ان کی بیوی کو بھڑکتا چھوڑ دیا ان کی اولاد کو مچلتا چھوڑ دیا اور اتنے سنگی اور اتنے کمیلے ماؤں کے تڑپنے کا اولاد کے بلکنے کا اور بچوں کے دل بلانے کا کوئی ان پر اثر نہیں ہوا ہندوستان کے اندر سو سال پہلے سے اٹھارہ سو ستاون سے سو سال پہلے ہمارے اکادرین نے جد و جدوجہاد آزادی شروع کر دی تھی کیا نہیں کیا ساڑھے آٹھ سو سال تک اس ملک پر مسلم حکمرانوں نے حکومت کی ایک مثال بتاؤ کسی مندر کی اینٹ نکالا ہو کسی بت کی بے حرمتی کی ہو اس آٹھ سو سال کے اندر کبھی ہندو مسلم فرقہ وارانہ فساد ہوا ہو ہم نے امن کا پیغام دیا ہم نے بھائی چارگی کا پیغام دیا ہم کسی گدھ کو کیا برا بھلا کہیں گے کسی مندر کی کیا توہین کریں گے کسی گردوارے کو کیا گرائیں گے ہماری تاریخ انصاف سے عدل سے بھری ہوئی ہے اور ہماری تاریخ کے اندر ان زیب رحمت اللہ علیہ جس کو آج کے کافی ایک نگاہ میں نہیں بھاتے اور تاثب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کے زمانے کے اندر ایک وزیر ایک برہمن کی بیٹی سے جب زبردستی جبرن نکاح کر لیتا ہے اور شادی کر لیتا ہے اور یہ معاملہ عشق واچتے کا ہوتا ہے تو وہ برہمن یہ سمجھتا ہے حکومت مسلمانوں کی اور ان سے پکا کٹر مذہبی جنونی مسلمان تحجب گزار مسلمان داڑھی رکھنے والا مسلمان ایک برہمن کی فریاد کو وہ کیسے سن سکتا ہے آخر کار کسی نے کہا آزما لینے کے اندر کیا حرج ہے وہ برہمن اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی عدالت کے اندر فریاد دے کر گیا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اس کے ولیمے کے اندر گئے اور بھکاریوں کے دیکھ کے اندر کھانا لینے کے لیے بیٹھ گئے اور جب وہ برہمن سارے جو ہے وہ جو وزیر سارے فقیروں کو کھانا دے کر ختم ہو گیا ایک فقیر تھا کھانا لینے کے لیے تیار نہیں ہوا چادر کے اندر وہ تلوار کو چھپائے ہوئے تھا اس نے کہا کہ تیرے ولیمے کے مشرف کو دگنا کیا کروں گا اور کھانا کیا لوں گا نیام سے تلوار کو نکالا اور اس کا سر قلم کر دیا اور دنیا والوں کو بتایا کہ ظلم کرنے والے بربریت کرنے والے عدل سے ہٹنے والے اور انصاف سے ہٹنے والوں کا یہ مقام ہوتا ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسی اللہ والی شخصیت آج جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اور کوئی داڑھی منڈا کتا یہ نہ کہے کہ ٹیپو سلطان شہید وقت کے قطب تھے اور وقت کے ابدال تھے اللہ والے تھے لیکن چہرے پر سنت نہیں تھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس تصویر کو مسلمانوں کے اندر اور ہندوستان کے اندر جو عام کیا یہی انگریز کتے تھے جنہوں نے داڑھی نکال کر اور داڑھی کے بغیر تصویریں اپنے قلم سے بنا کر انہوں نے اس کو عام کیا ہے جب میسور کی تاریخی مسجد مکمل ہو گئی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے دور مبارک کے اندر اب مسئلہ تھا کہ کون مسلح کو سنبھالے گا کون امامت کی باغ ڈور پہلی کمان اپنے ہاتھ کے اندر لے گا حضرت نے فرمایا جو صاحب ترتیب ہو یعنی بالغ ہونے سے لے کر اب تک اس کی ایک نماز نہ چھٹی ہو وہ مسلح کو سنبھالے اور وہ امامت کی بات دور اپنے ہاتھ میں لے بڑے بڑے اچکیاں بڑے بڑے علماء بڑی بڑی داڑیاں رکھنے والے اس مجلے کے اندر موجود تھے کسی کی ہمت نہیں ہوئی حضرت سلطان سے ہی رحمت اللہ علیہ نے الحمدللہ للہ کہہ کر مسلح کو سنبھالا مجھے یہ بتائیے کہ اگر ڈیڑھ بجے آپ کے یہاں ظہر کی نماز کا وقت ہو امام صاحب غیر حاضر ہوں اور اقامت کہہ دی گئی ہو لوگ مڑ مڑ کر امام کی طرف دیکھ رہے ہوں کوئی امام نہ ملے داڑھی مڈا متولی داڑھی مڈا چودھری صدر اور سیکرٹری یہ سوچ کر کہ میں صدر ہوں میں چودھری ہوں میں سیکرٹری ہوں میں مسجد کا پردھان ہوں اگر مسلح کو سنبھالے ایک بچہ بھی اور گلی کا ایک کتا بھی اس داڑھی مڈے کو برداشت نہیں کرے گا آج کے اس پرفتن دور کے اندر گناہوں کے دور کے اندر جب زمانے کو گناہوں کا اور معصیتوں کا بخار چڑھ چکا ہے بھلی چیز بری اور بری چیز بھلی لگ رہی ہے ایسے ماحول کے اندر جب یہ چیز ناقابل برداشت حضرت کے زمانے میں اگر خدا نہ کرے آپ کے چہرے پر سنت نہ ہوتی اور داڑھی نہ ہوتی کیا علماء آپ کا دامن نہیں پکڑتے کیا آپ کو یہ نہیں کہتے حضرت مسلح تو سلام رہے ہیں امامت کی شرائط کے اندر داڑھی رکھنا ہے اور آپ کے چہرے پر سنت نہیں یہ تو برا ہو اس جو ہے امریکی کتوں کا ان انگریز کتوں کا اللہ ان کو غارت کرے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کرے تباہ کرے کہ ہر آن ہر وقت مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتے رہتے ہیں ایسا اللہ کا ولی اور ایسا متقیوں کا سردار صاحب ترتیب یہ اپنی زمانے کے اندر مندروں کو بیت المال سے وظیفہ دیا کرتا تھا پنڈتوں کو دیا کرتا تھا بھائی چاروی یہ اسلام کی تعلیم ہے یہ قرآن کی تعلیم ہے ہندوستان کے اندر انیس سو سینتالیس سے لے کر اب تک جتنے فسادات ہوئے ہر فساد کے اندر لٹا ہمارا ہے پتا ہمارا ہے نوجوان اور پیس کے اندر ڈالا گیا ٹاٹا کے اندر کوٹا کے اندر اور دہشت گردی کے الزام کے اندر ہمارے نوجوانوں کو ڈالا گیا مکان ہمارا جلا دکان ہمارا جلا ہماری ماں کی آبرو لوٹی ہماری بہن کی آبرو لوٹی ہماری بیٹیوں کی اسمت لٹی اور ہمارے خون کو پانی سے کم اور سستے میں بہایا گیا اور ہمارے گردنوں کو گاجر مولی سے کم درجے کے اندر کاٹا گیا ہم نے کیا بگاڑا ہم نے اس ملک کا کیا بگاڑا کیا نقلی لوٹ چھاپنے والوں میں مسلمانوں کا نام ہے کیا نقلی دوائیں بنانے والوں کے اندر مسلمانوں کا نام ہے کیا رشوت کے لینے دینے والوں کے اندر مسلمانوں کا نام ہے وہ کون سا کبلا ہے اور وہ کون سا گھٹالا ہے جو اس ملک کے برادران وطن نے نہیں کیا وہ زمین کا گھٹالا وہ شکر کا گھٹالا وہ چارے کا گھٹالا حتیٰ کے کشمیر کی کارگل جنگ کے فوجی جو ان کی نگاہ کے اندر ایک ایک فوجی ایک ایک مجاہد اعظم سمجھا جاتا ہے کیا ان کے تابوتوں کا گھٹالا انہوں نے نہیں کیا کیا وہ خون جو ان تک پہنچایا جانا تھا دوائیاں جو ان فوجیوں تک پہنچائی جانی تھی کیا اس ملک کے قداروں نے کیا اس کا گھٹالا نہیں کیا ان کی بیواؤں کے لیے بمبئی کے اندر جو آدر سوسائٹی کے نام پر سوسائٹی بنائی گئی اور ان کی بیواؤں کو قیام دہ اور گھر الاٹ کیے گئے کیا اس ملک کے غداروں نے اس ملک کے دشمنوں نے ان بیوا عورتوں کا گھٹالا نہیں کیا کیا کتے کو دیے جانے والے بسکٹ کا گھٹالا نہیں کیا کیا یتیم خانے اور آشرم کے اندر اور جیل خانوں کے اندر پہنچائی جانے والی رضاؤں کا گھٹالا نہیں کیا ارے آئینے کے اندر اپنی تصویر دیکھو اس ملک کو ہم نے انگریزوں سے لے کر خون کے بدلے مالٹا کے عوض اور کالے پانی کے عوض اور اپنے قابرین اور اپنے آباد داد کی لاشوں کے عوض ہم نے ان گوروں سے آزادی لے کر ان کالوں کو کیا دی ہے کہ انہوں نے پچاس سال کے اندر اس ملک کو غارت کر دیا اس ملک کو جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے گدھے اور کتے اور سور کے پاخانے سے بچ کر کر دیا آج امن نہیں ہے آج سکون نہیں ہے آج راحت نہیں ہے عورتوں کی آبرو لٹ رہی ہے آج ڈاکے پڑ رہے ہیں آج رشوت لی جا رہی ہے آج مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ آج مجرم کو آزاد اور آزاد کو مجرم روپیوں کے عمل کیا نہیں کیا جا رہا ہے بابری مسجد کا فیصلہ عدالت کے اندر جو سنایا گیا کیا ایک عدلیہ کے نام پر انصاف کے نام پر کیا یہ مذاق نہیں ہے گودرا سابرمتی جیل کے اندر گودرا کا جو فیصلہ سنایا گیا جس مولوی عمر جی کو ماسٹر مائنڈ کہا گیا ان کو نو سال کے بعد یہ کہہ کر کیا بری نہیں کر دیا گیا کہ تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں جرم نہیں ہے اور جب ماسٹر مائنڈ آزاد ہو گیا تو پھر کسی کو عمر قید دینے کی اور پھانسی کی سزا دینے کی کیا وجہ ہے بھائی مجھے آپ کے سامنے عدالت کے فیصلے گنوانا اور اس ملک کے سیاسی حالات اور معاشی حالات گنانا مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ ہے اس ملک کے اندر غداری ہے اس ملک کے اندر رشوت ہے اس ملک کے اندر کریڈ ہے یہاں پارلیمنٹ کے ایوان کے اندر سیاسی کتے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں مسلمانوں نے اس ملک کا کیا بگاڑا اس ملک کے گیشوئے برہم کو ہزار مرتبہ مسلمانوں نے سوارا اور یہ کیا ہے تو ہم کسی احسان کے تحت نہیں ہم نے آج تک کسی بیدر کے اور آپ کو نہیں پھاڑا آج تک ہم نے کسی مندر کی توہین نہیں کی آج تک ہم نے کسی گرودوارے کی طرف پتھر پھینک کر نہیں مارا اس لیے کہ رب کائنات کی تعلیم ہے ولا الدینہ تصیلا یو ادا اللہ علم اے مسلمانوں تم بحر اللہ کے جس چیز کی وہ پرست کرتے ہیں گزہ کرتے ہیں ان کا چٹا نہ کرو ان کا مذاق نہ کرو ہم نے ان کا مذاق نہیں کیا اور آج ہمارے ساتھ کیا سلا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کیا مسجدوں کو سڑکوں کے اندر نہ کر اسپیڈ ہائی وے کے اندر نہ کر ان کی مساجد کو ختم کرنے کی سازش ایک آپ کے بنگال کے علاقے کی بات نہیں کرناٹک کی سرزمین کے اندر دو ہزار گیارہ کے اختتام تک تین سو مسجدوں کا منصوبہ تھا وہ اللہ کی رحمت تھی اور کسی اللہ والے کا رات میں رونا تھا اس کے آنسو کے خطرے کی لاز تھی کہ میرے رب نے ان مسجدوں کی حفاظت کر لی ورنہ وہاں کی جو موجودہ متاثر مسلمانوں کی جو خلاف سرکار ہے اس کا دو ہزار گیارہ تک منصوبہ تھا کہ ایسا سڑک کا پلان بنایا جائے کہ تین سو مسجدیں درگاہیں مکاتی اور مدارس اس پلان کی حد میں آ کر ان کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے ہر آن ہر وقت پشتا سازشیں رکھی جاتی ہیں دن میں رات میں آج ہمارے خلاف رکھی جاتی ہیں ابھی پچھلے ہفتے میں گودرا کے تاریخی مسجد کے اندر میرا پروگرام تھا وہ افراد جو سابرمتی جیل سے رہا ہوئے تھے جن کو حکومت نے کہہ دیا کہ ان پر کوئی الزام نہیں مولانا عمر جی شاید اور ایک نامینا مجھے ملا لوگوں نے بتایا کہ یہ کچھ کچھ اس کو نظر آ رہا تھا پولیس نے جو پیٹا اور پولیس نے ظلم اور بربریت کا جو نندا ناچا اور اس کے بدلے میں یہ اندھا ہو گیا کون ان کی بیوی کے نو سال بے وگی کے دوبارہ ان کو واپس کر سکتا ہے کون ان بچوں کے اوپر جو باپ کے شفقت کا سایہ تھا اس سائے کو واپس کر سکتا ہے مکہ مسجد ہماری بم پھٹتا ہے مسلمانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اجمیر کی درگاہ ہماری دم پھٹتا ہے اور مسلمانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے مالیگاؤں کی مسجد ہماری بم پھٹتا ہے اور مسلمانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے دلی کی جامع مسجد ہماری بم جو ہے کچھ بارے میں پھٹے مندر میں پھٹے بازاروں میں پھٹے چلو آئی سی کا ہاتھ ہے فلاں لشکر کا ہاتھ ہے فلاں جو ہے اس کا جماعت کا ہاتھ ہے مسجد ہماری ہے درگاہ ہماری ہے وقت جمعہ کا ہے رات شب رات کی ہے اور جامع مسجد کے اندر وقت مغرب کا ہے مسلی ہمارے ہم مسجدوں کے اندر جوتا پہن کر نہیں جاتے ہم درگاہوں کے اندر جو درگاہ کے ماننے والے جاتے ہیں تو پیٹ کر کر نہیں آتے جو اس درجے اولیاء کا اکرام کرتے ہو احترام کرتے ہو مجھے یہ بتانا ہے کہ لٹا ہمارا پٹا ہمارا مسجد ہماری گئی درگاہ ہماری گئی اور پھر کیا آپ نہیں جانتے کشمیر اور جموں کی جیل سے لے کر تیار جیل سے لے کر کنیا کماری کی جیل تک کتنی آہیں ہیں جو رات کو سورج کے غروب ہونے کے بعد ان جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے سے نکلا کرتی ہیں کتنی مائیں ہیں کہ جو ایک کالی بل کے بعد یہ سوچ کر کہ میرا کھویا ہوا بیٹا شاید آج واپس آ گیا میری جو ہے لاٹھی اور میرے بڑھاپے کا سہارا شاید آج واپس آ گیا کتنے بچے یہ سوچ کر میرے ابو آج آ گئے اور کتنی عورتیں یہ سوچ کر کہ میرا سہاگ آج واپس آ گیا کوئی تین سال کوئی نو سال کوئی دس سال کوئی چودہ سال <coughs> نہ کردہ جرم کے الزام میں دہشت گردی کے الزام میں یہ لوگ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کے چہروں کو جوتوں سے مسلا جاتا ہے ان کو بھوکا رکھا جاتا ہے ان کو پیاسا رکھا جاتا ہے اور پانی مانگنے پر یہ ظالم ان کے منہ پر پیشاب کرتے ہیں مسلمان مسلمان کیا یہ چہرے پیشاب کو برداشت کرنے کے لیے آئے تھے کیا یہ مسلمان عید و بند کی زندگی اور صوبتیں اور عذاب کو برداشت کرنے کے لیے آئے تھے یہ مسلمان عورتوں کو وقت سے پہلے بیوہ کرنے کے لیے آئے تھے تو داتا بن کر آیا تھا تو سخی بن کر آیا تھا تو رحمت للعالمین کا امتی بن کر آیا تھا دنیا کے چرین پری اور جنگل کے درندے تجھ سے رحمت کی بھی مانگا کرتے تھے اور تیرے پاس جانور اپنے ظلم اور اپنی زیادتی کے فیصلے لے کر آیا کرتے تھے مسلمان وہ عزت کا تاج کہاں چلا گیا وہ عزمت کا لباس کہاں چلا گیا ہر کوئی اسرائیلی کتا امریکی کتا اور کبر کا دیوتا آج ہمارے وجود کو مٹانے کے لیے فرانس کے مینارے تڑپ رہے ہیں جرمنی کا نکاح اور برقع تڑپ رہا ہے اور ہندوستان کا مسلمان اسلامی کلچر کے لیے اسلامی تحریک کے لیے بے قرار ہے ان برخوں نے کیا بگاڑا ان میناروں نے کیا بگاڑا اس اذان نے کیا بگاڑا ان مدارس نے کیا بگاڑا آج تک ایک مدرسہ اور اس مدرسے کا طالب علم اس مدرسے کا محتوی اس مدرسے کا مدرس ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک بلکہ دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک چبوترے اور دار رقم سے لے کر آپ کے گاؤں اور آپ کے علاقے کے مدرسے تک بتاؤ کون بچہ دہشت گرد بنا ہے کون استاد دہشت گردی کی تعلیم دی ہے ارے دنیا کے کتوں جب تم ضلع کرتے ہو اور جب تم چوری کرتے ہو جب تم شراب پیتے ہو جب تم رشوت لیتے ہو جب تم سو کے اندر ملبت ہوتے ہو جب تم غیروں کی زمین ہتھیاتے ہو جب خلق خدا پر ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ ناچتے ہو گھروں کو آگ لگاتے ہو دکانوں کو آگ لگاتے ہو نقلی مال بیچتے ہو اللہ کا عذاب اس زمین تک آ جاتا ہے لیکن جب ہمارے مدرسے کا بچہ صبح میں تحجد کے اندر اٹھ کر جب وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد قرآن پڑھتا ہے ہمارا بلال کا نائی مذ اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اذان دیتا ہے ہماری وجہ سے میرے اللہ کی قسم یہ ہندوستان بچا ہوا ہے یہ جمو بچا ہوا ہے یہ کشمیر بچا ہوا ہے یہ دلی بچی ہوئی ہے یہ بنگال بچا ہوا ہے یہ کلکتہ بچا ہوا ہے یہ کرناٹکا بچا ہوا ہے جس دن یہ مدرسوں کی تعلیم اللہ کال رسول ختم ہو جائے گی وہ چھتری جو اللہ کے عذاب کو روکنے والی تھی وہ پرچھائی وہ سایہ جو اللہ کے عذاب کو روکنے والا تھا دنیا کے ظالموں پھر تم ہمارے قدموں پر گر کر رحم کی بھیک مانگو گے اور اپنی اولاد کا واسطہ دے کر اپنی ماں کے تقدس کا واسطہ دے کر ہمارے پاس رحم کی بھیک مانگو گے ان مدرسوں نے اللہ کے عذاب کو دور کیا ہے یہاں قال اللہ قال رسول پڑھایا جاتا ہے کالج والے اور یونیورسٹی والے یہ اپنی ٹیچرنیوں کو اپنے اساتذہ کو معاف نہیں کرتے ان کا بلاکار کرتے ہیں ان کا فٹنم کرتے ہیں یہ سڑک کے اندر پہیا جام کرتے ہیں یہ ریل روکو تحریک چلاتے ہیں یہ بند بناتے ہیں یہ لائٹ چھوڑتے ہیں یہ قتل عام کرتے ہیں یہ احتجاج کرتے ہیں سفا چبوترے سے لے کر اب تک کوئی مدرسے کا ایک نام بتا دو کہ جس نے پہیا جام کیا ہو جس نے دہشت گردی کا ثبوت دیا ہو جس نے بلاکار کیا ہو جس نے اپنے اساتذہ کی توہین کی ہو اور اپنے کیا کر رہے ہیں اپنے بڑوں کی توہین کی ہو ایک مثال بتا دو ہم نے دیا اور اس کے نتیجے کے اندر آج یہ شکل دیکھنے کو مل رہی مسلمانوں وجہ کیا ہے آج اللہ کے قرآن کو پٹاخے بنا کر ان کو کیا نہیں چھوڑا جا رہا ہے مظلوم قیدیوں کے سامنے اس اللہ کے کلام پاک کو سامنے رکھ کر کیا بندوق سے اس کے پرخ سے نہیں اڑائے جا رہے ہیں کیا گوانتا نامو جیل کے اندر ابو غریب جیل کے اندر یہ انگریزی کتے یہ امریکی کتے جو اپنے آپ کو بہذب اور اپنے آپ کو باہلاف اور اپنے آپ کو امن کا مالی اور استاد کہنے والے کیا انہوں نے کلام صاف کیا اور آپ کو ٹشو پیپر بنا کر انہوں نے اس طریقے صاف نہیں کیے کیا انہوں نے بیت خراب صاف نہیں کیا مسلمان ایسا وقت کبھی جو ہے مسلمانوں پر نہیں آیا ابو لہب آتا تھا کتبہ آتا تھا شیوا آتا تھا معاذ اور موبائل پیدا ہو جاتے تھے مانی ابن منی پیدا ہو جاتے تھے علی پیدا ہو جاتے تھے فاروق کی سجا پیدا ہو جاتی تھی مسلمان بدر کا ماری کا پتہ کر کر ان کو ان کا پیشاب چاٹنے پر مجبور کیا کرتا تھا عہد کا ماری کا پتا کیا خندق کا ماری کا پتا کیا مسلمان تیرے جسم پر چوتڑے تھے اور پردے سے زندگی گزار رہا تھا وقت کا روح جو اس وقت کا سپر پاور ملک کہلاتا ہے میرے اللہ نے کہا کہ تیرا میرے ساتھ جو رشتہ مضبوط ہے اور تیرا ایمان جو بنا ہوا ہے اللہ نے فرمایا ہولی وتی روح کے مسلمانوں خوشخبری ہو کہ اللہ نے وقت کے سپر پاور ملک کو نیست و نابود کر دیا ان کے وجود کو ختم کر دیا رومی کتوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا ارے بدن میں پہننے کے لیے کپڑے نہیں چیتڑے پہنتے ہیں ٹوٹی ہوئی تلواریں رکھتے ہیں زخمی گھوڑے رکھتے ہیں زخمی اونٹ رکھتے ہیں یہ امریکہ پر قبضہ کریں گے یہ سپر پاور ملک کو اپنے ماتحت کریں گے مزاق اڑایا لیکن اللہ نے بتایا میں ولی وتی روم کے روم پتا ہو گیا کیا نہیں دیکھا کہ ایک مٹھی بھرتے گا کمن پیتی کلیلتی غلط پیتن کثیرتم بیس سیلا کے صرف بارہ اور بارہ سو تیرہ سو کی تعداد نے پچیس اور پینتیس ہزار کے لشکر کو کیا شکست نہیں دی اس امت پر کیسے کیسے حالات نہیں آئے عبداللہ ابن سبا کیا نہیں آیا عبداللہ ابن ابئی ابن سلون کیا نہیں آیا کیا اس امت کے اندر تاتاری کتنا نہیں آیا کہ دجلہ میں پانی کم اور مسلمانوں کی کتابوں کے جلے ہوئے اوراق کی سیاہی زیادہ تھی کیا اس امت پر ایسا وقت نہیں آیا کہ ایک تاتاری کتا اور مسلمان کو دیکھ کر کہتا تم یہی کھڑے رہنا میں گھر سے چھری لے کر آتا ہوں تلوار لے کر آتا ہوں اس وقت کیا عراق کے اندر مقابلہ اور کمپٹیشن نہیں ہوتا تھا کہ کون کتنے مسلمانوں کے سروں کا مینارا بلند کرتا ہے سب کچھ آیا ہماری گردنیں کٹی ہمارا وجود ختم ہوا لیکن مسلمان کبھی غیر کے سامنے صبح جو ہے سر تسلیم ہم نہیں کیا غیر کو اپنا نہیں مانا مسلمان تیری تاریخ خودداری کی ہے تیری تاریخ سینہ چوڑا کر کر اور سربرندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہے جامع شہادت نوش کرنے کا وقت آیا خوشی سے تو نے جامع شہادت نوش کیا اولاد کو یقین کرنے کا وقت آیا خوشی سے تو نے اولاد کو یقین کر دیا اور بیوی کو ڈورا بنانے کا وقت آیا تو نے خوشی سے اپنی بیوی کو ڈورا بنا دیا لیکن آج کی طرح ذلت کی زندگی آج کی طرح بے عزتی کی زندگی مسلمان کبھی ہماری تاریخ کے اندر ہماری ہسٹری کے اندر نہیں ملتی آخر وجہ کیا ہے کم رہ کر ہم سر اٹھا کر جیا کرتے تھے عزت کی زندگی جیا کرتے تھے آج کروڑوں میں رہ کر کیوں آج ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں اور قلت کی زندگی گزار رہے ہیں کیا دولت کی کمی کیا روپے کی کمی کیا پیسوں کی کمی کیا حکومت کی کمی کیا ہمارے ایم پی کم ہیں ہمارے ایم ایل اے کم ہیں کیا پارلیمنٹ کے اندر ہماری نمائندگی کم ہے نہیں مسلمان اس وقت کے مقابلے میں تعداد ہماری زیادہ زیادہ ہے مال ہمارے پاس ہے دولت ہمارے پاس ہے خزانے ہمارے پاس ہے ملک ہمارے پاس ہے لیکن اتنی ذلت کی زندگی اتنی بے عزتی کی زندگی کہ کوئی غیر ہمارے نو نو سال چھین لے ہمارے گھروں کی خوشیوں کو وہ ماتم کے اندر تبدیل کر دے ایسی ذلت کی زندگی کہ ہماری ماں اور بہنوں کی اولاد کے سامنے اور ان کے شوہروں کے سامنے ان کے کپڑے درندوں کی طرح نوچے جائیں اور ان کا سلاکار کیا جائے اور ننی منی بچیوں کے پیٹ کے اندر کفر اور یہودیت اور عیسائیت اور نصرانیت کے نسخے سے حمل قرار دے کر وہ کہے کہ ہم ان مسلمانوں کے گھرانوں کے اندر یہودی بچے پیدا کریں گے ہاں ہاں تجھے یہ باتیں اجنبی لگ رہی ہے تجھے تیرا کھیت کلیان اور باپ تجھے پیارا ہے تیری اولاد تجھے پیاری ہے تیری بیوی گرو کے غلام تجھے پیاری ہے تیرا مال تجھے پیارا ہے اور جس وقت بوسینیا کی حالت لبنان کی حالت اور گجرات کی حالت تیرے علاقے کے اندر آئے گی اس وقت تو یاد کرے گا ہاں ایک ملا ایک مولوی ڈرانے کے لیے آیا تھا اور وہ کر گیا تھا کاش ہم سمجھ گئے ہوتے کاش ہم اپنے قدم کو دین کی طرف موڑے ہوتے مسلمان سب کچھ ہے سب کچھ ہے بن گیا کروڑ پتی بن گیا ارب پتی بن گیا محل کا مالک بن گیا زمینوں کا مالک بن گیا تو نبی کا غلام نہیں بن سکا تو آقا کا غلام نہیں بن سکا تو دیندار نہیں بن سکا تو مسلمان نہیں بن سکا سب کچھ ہے اور دینداری نہ ہو اللہ کے یہاں عزت نہیں ہے حضرت سیدنا بلال حقی رضی اللہ تعالیٰ کیا نہیں تھا کالے تھے کلوتے تھے غلام تھے پردیسی تھے دنیا کے اعتبار سے ہر ایک نہیں تھا کیا خوبصورت تھے آپ کالے کلے تھے مالدار تھے غریب تھے مالک تھے غلام تھے غلام تھے اہل عرب نہیں تھے ہم کے رہنے والے تھے لیکن میرے آقا کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا بلال حفصی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینا آقا کا حکم تھا ادان ہو گئی نماز ہو گئی صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے حضرت بلال کو عام دنوں کے خلاف عام دنوں میں حضرت بلال اذان دینے کا ایک ممبر تھا ایک زینا تھا ایک اونچا مقام تھا جہاں وہ اذان دیا کرتے تھے لیکن آج آپ نے حضرت بلال کو کابے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا حکم دیا کیا وجہ ہے آقا نے فرمایا اے دنیا والوں مسلمانوں اے صحابہ اور قیامت تک آنے والے لوگوں تاکہ دنیا کو یہ پتہ لگ جائے کہ آج بلال کا مقام اللہ نے کعبے سے بھی اونچا کر دیا اور کعبے کو بلال کے قدموں کے نیچے کر دیا چہرہ نہیں تھا خوبصورتی نہیں تھی مان نہیں تھا دولت نہیں تھی اہل عرب نہیں تھے اچھے خاندان کے نہیں تھے غلام تھے لیکن نبی کے غلام تھے نبی کے ماننے والے تھے اور نبی کے سچے عاشق تھے اللہ نے وہ مقام اور وہ دن دکھایا کہ کابے کو آپ کے قدموں کے نیچے کر دیا کیا نے نہیں فرمایا جب آپ سفر سے تشریف لائے اور فرمایا کہ فی میں جنت کے اندر تھا اٹھنی کی سواری پر تھا اور اٹھنی کی نکیل پکڑ کر کوئی چل رہا تھا اور اس کے چلنے کی آواز قدموں کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی میں نے آنکھ اٹھا کر جو دیکھا کوئی اور نہیں تھا بلال تو تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لکیل پکڑ کر اس جانور سے آگے تو چل رہا تھا اور تیرا مقام یہ تھا کہ دنیا والے جس کو کالا کلوٹا بدسورت بد شکل غلام غریب اور پردے کہہ کر اس کو تانا دیا کرتے تھے میرے رب نے جنت میں اٹھنی کی نکیل اور رسی پکڑ کر سواری سے آگے سوار سے آگے کیا اس کو کر کر یہ نہیں بتایا امداد اکرم اندر اللہ اتقاکم کہ لوگوں نہ مال سے تمہاری عزت ہے نہ داڑیاں مڈانے سے تمہاری عزت ہے نہ غیروں کے طور طریقے اپنانے میں تمہاری عزت ہے تمہاری سر بلندی ون تم العلوم ان کل تم پیلی کہ تم سر بلند ہو اس لیے کہ تم صاحب ایمان ہو یہ ایمان اگر آ جائے یا کی غلامی آ جائے یہ خیر امت اگر خیر امت بن جائے یہ امت بسط امت بسط بن جائے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم مسلمانوں لکھ کر رکھ لو آج تاڑی منانے والا ہجرا اگر قسم کھا لے کہ میں موت تک میں آقا کے چہرے کی بے حرمتی نہیں کروں گا بن ابھی مویت بن کر میرے محبوب کے چہرے پر نہیں پھونکوں گا کیا ملتا ہے داڑھی مڈانے والے کتے میرے محبوب کے چہرے کو چڑا کر میرے محبوب کے چہرے پر اس طرح پھیر کر تجھے کیا ملتا ہے مسجد نبوی کے سہن کے اندر حضرت ابو ہریرا رضی اللہ سالان تشریف فرما ہے چودھویں کا چاند پوری آب و تاف کے ساتھ چمک رہا ہے اور چمک رہا ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی میں چودھری کے چاند کو دیکھتا کبھی میرے محبوب کے چہرے کو دیکھتا اللہ کی قسم چاند کے اندر ایس نظر آیا میرے محبوب کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن نظر آیا حضرت ابو ہریرا کو میرے محبوب کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکدار نظر آئے اور کتے تجھے زانی کا چہرہ پسند ہے تجھے بلیر کا چہرہ پسند ہے تجھے اسلام مسلمان دشمن کا چہرہ پسند ہے اس چہرے کے ساتھ اگر تیری موت ہو جائے اس چہرے کے ساتھ اگر تجھے کپڑ کے اندر لپیٹا جائے اس چہرے کے ساتھ اگر تجھے قبر کے اندر دفن کر دیا جائے اس چہرے کے ساتھ اگر تو میدان محشر کے اندر اٹھے کیا تجھے اللہ کے عرض کا سایہ ملے گا کیا تجھے میرے محبوب کے حوض کوثر کے گھوٹ ملیں گے کیا تجھے میرے محبوب کے شفاف کا پروانہ ملے گا اے مسلمان سدھر جا بات آگا یہودیوں کے چہرہ بنانے سے اور ابھی مویت بن کر میرے محبوب کے چہرے کو ٹوٹنے سے یہ فلم والے گدار کتنے انہوں نے نفرتوں کے بیچ بوئے ہیں انہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی ہماری تہذیب کو چھینا ہمارے کلچر کو چھینا ہمارے پردے کو چھینا ہماری شرم کو چھینا ہماری حیا کو چھینا میاں بیوی کی الفت کو ختم کیا آپس کے اندر نفاق پیدا کیا میرے آقا نے فرمایا کہ گانا دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے یہ گانے والے گویے گانے دے کر ہمارے ایمان کو انہوں نے چھین دیا ہمارے دلوں کے اندر نفاق پیدا کر دیا عورت جتنا بھی بنے سورے اور یہ کتا فلم دیکھ کر کہتا ہے پناہ ہیروئن کی طرح میری بیگم نہیں ہے اور مرد جتنا کما کر لائے یا عورت غدار بن کر فلم دیکھ کر یہ کہتی ہے کہ فلا فلم کے کام کرنے والے زانی اور بدکار کی طرح میرا حامی کما کر مجھے نہیں لاتا مجھے خوش نہیں کرتا ان فلموں نے کیا دیا ان ڈراموں نے کیا دیا ان گانوں نے کیا دیا نشاف دیا اور تباہی دی بدکاری دی اور انہوں نے فضول کرتی کی عادت کو پیدا کیا انہوں نے نقلی کمپنی کے چیزوں کو لاکھوں روپے لے کر کروڑوں روپے لے کر ایڈ کے اندر آ کر اشتہار کے اندر آ کر انہوں نے قوم کا بیڑا برف کیا جو محبوب ہمارے لیے روتا تھا اور جو محبوب اپنی امت کے لیے ترستا تھا جس نے اپنی امت کے لیے تمام صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھے ہمارے آقا نے دو دو پتھر باندھے آپ کے لیے کیا کمی تھی اگر آپ چاہتے تو جو بری اسرائیل کے لیے من سلوا اترتا تھا آسمان سے جنت کا دسترخوان مائدہ اترتا تھا کیا اللہ اپنے محبوب کے لیے من و نازل نہیں کر سکتا تھا وہ محبوب کے لیے اور اس کا پہاڑ سونا بنا کر جس کے قدموں میں ڈالا گیا تھا کیا ضرورت تھی پیٹ پر پتھر باندھنے کی کیا ضرورت تھی گھر کے اندر دیا نہ جلنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر فخر واقع ہونے کی اور تندرستی ہونے کی صرف صرف اس امت کے خاطر آقا نے اس فخر پاسے کو برداشت کیا اس تندرستی کو برداشت کیا آقا حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے جبر امین علیہ السلاط و تشریف لائے اور فرمایا آقا آپ کو امت زیادہ پسندیدہ ہے یا اپنے نوازے حسن حسین زیادہ پسندیدہ ہیں میں ہوتا تو ہوتا تو کہتے میری اولاد مجھے پیاری میری بیوی مجھے پیاری میرا کھیت میرا باپ میری دولت میرا روپیہ میرا پیسہ مجھے پیارا لیکن وہ آقا جس نے اس امت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا نبر امین علیہ سلاک وسلام کو کہا کہ نہیں میری امت کا کچھ ڈنڈا نہیں چاہیے ان نوازوں کو لے لیجیے کربلا کی سرزمین کے اندر میرے محبوب کے نوازے حضرت حسین کے خون سے کربلا کی سرزمین کو سست کر دیا گیا پانی مانگنے پر یزیدی لشکر نے تیر برسائے صرف تیرے اور میرے وجود کے خاطر اور تیرے اور مجھ پر رحم کرنے کے خاطر سب کچھ قربان کر دیا جو تیرے میرے لیے تڑپتا تھا روتا تھا آج تجھے وہ چہرہ پسند نہیں آتا وہ لباس پسند نہیں آتا کب تک جی لے گا کب تک جی لے گا تیرا باپ پیرون آیا تھا اس نے حکومت کے جام کے اندر پچپن ہزار ملکوں پر اس کی بادشاہت تھی اس کے محل کے نیچے پانی کے چشمے تھے اور کہتا تھا انہار تجری لنتا انار ملارا کا دعویٰ والا کیا میرے اللہ نے اس فرام کو بھارت نہیں دیا کا میرے اللہ نے زمین کے اندر پھنسا نہیں دیا کیا اللہ نے سبدارت کو بھارت نہیں کر دیا کیا میرے اللہ نے ابو لہب کو خطرناک بیماری کے اندر جو ایک اور کینسر سے زیادہ خطرناک ہے کیا آزاد نہیں دیا کیا اللہ نے جو ہے قوم سمود کو جو پہاڑوں کے اندر تراش کر وہ اپنا محل بنایا کرتی تھی وہ سمود الدینہ واپر دلوار وہ پھر آؤں نہ دل اوتار اللہ دین استغاؤ دل دلار بات کرو پی ہن پسار پسب ڈالے ہی مرب کا سودا دار میرے اللہ نے کیا قوم لوک کی بستی کو الٹ نہیں دیا کیا میرے اللہ نے قوم لوک کی بستی کو طوفان کے اندر برف نہیں کر دیا اے تاری مڈے اے نبی کے نا فرمان اے ابو لہب کی ناجائز اولاد اے اتبا کے کتے اور اسلام مسلمان دشمنوں کے جراثیم کو پالنے والے میرا رب قادر ہے میرا رب قادر ہے تجھے عذاب کے اندر مبتلا کر سکتا ہے سمجھا سمجھا کب تک یہ غداری کرتا رہے گا کب تک اسلام مسلمان دشمنی کے جراثیم اپنے خون کے اندر پالتا رہے گا کیا تجھے مر کر قبرستان جانا نہیں ہے کیا فراؤن نہیں مرا کیا شداد اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہوا کیا بڑی بڑی طاقتور قومیں جو پہاڑوں کو تراش کر محل بنایا کرتے تھے کیا اللہ نے ان کو تباہ تاراش نہیں کیا کیا ہے تیری حیثیت من علی شعیم خلقا من نمتا کلا تقدرا ایک گندے پانی سے ماں کے پیٹ کے اندر حیض و نفاس کا خون چاٹ کر اس دنیا کے اندر تو آیا ہے تیری کوئی حیثیت نہیں سمجھ جا سمجھ جا دل کے ایک رگ کو اگر میرا اللہ بند کر دے اور ایک خون کے دوران کو جھٹکا دے دے تو زندہ سے مردہ ہو جائے گا تیری بیوی سیوا ہو جائے گی تیری اولاد یتیم ہو جائے گی تیرا مال کام نہیں آنے کا تیری دولت کام نہیں آنے کی جا جا کر دیکھ قبرستان کے اندر کتنے بڑے بڑے مالدار مرے پڑے ہیں کیا ان کا مال ان کے ساتھ گیا کیا ان کی دولت ان کے ساتھ گئی کیا ان کا خاندان ان کے ساتھ گیا کیا ان کی فاد صاحب اور ان کی امیر کیا ان کے ساتھ گئی میرے بھائی کوئی چیز کام آنے کی نہیں کام آنا ہے یہ سنت کام آئے گی یہ دین کام آئے گا یہ تلاوت کام آئے گی میرے آقا نے فرمایا قبر میں عذاب آنا چاہے گا سورے ملک آ کر اللہ کے عذاب کو بچانے گا قبر میں جب تیسرا سوال پوچھا جائے گا وہ کون ہے جو آپ کے درمیان نبی بنا کر بھیجے گئے نہ تیرا فرون نہ تیرا جملے نہ تیری بیوی نہ تیری اولاد نہ تیرا مالک کام آنے کا حدیث میں آتا ہے میرے آقا اتنا کڑکتے تھے اتنا مچلتے ہیں اپنی امت کے لیے علماء نے بیان کیا ہے اگر وہ آقا کا عاشق تھا آقا پر دروپ بھیجنے والا تھا چہرے پر سنت رکھنے والا تھا آقا کے طریقے پر زندگی گزارنے والا تھا آقا اپنی شبی اس قبر کے اندر جائیں گے میرے امتی میرے بھائی تجھے گھبرانے کی کیا ضرورت دیکھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ہمارے قبروں میں ہماری ماں ہمارے باپ ہماری اولاد شوہر بیوی کوئی کسی کے کام آنے کا نہیں تجھے کیا ملتا ہے میرے آقا کے طریقے کے خلاف چل کر بتا مجھے تجھے کون سا آواز ملتا ہے تجھے کون سی عزت ملتی ہے تجھے کچھ نہیں ملے گا تجھے کچھ نہیں ملے گا سوائے تباہی کے بربادی کے لکھ کر رکھ لے لکھ کر رکھ لے کہ دنیا کے عزت دینے والے اور سلت دینے والے نے قانون بنا دیا ولی اللہ عزت ولی رسولی ہی ولی ربنی ولا کل بدا فسین اللہ یادو عزت اللہ کے لیے ہے عزت رسول کے لیے ہے عزت اللہ رسول کو ماننے والوں کے لیے ہے دولت کے پجاروں کے لیے قانون کے ماننے والوں کے لیے فرعون کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے ادوا شیوا کا جھوٹا چاٹنے والوں کے لیے ابو جہل اور ابو لہر کے خلفا کے لیے نہیں عزت بلال کے لیے ہے عزت عمر کے لیے ہے عزت صدیق کے لیے ہے عزت فاروق کے لیے ہے عزت صحابہ کے لیے عزت اولیاء کے لیے عزت اشتیا کے لیے عزت مومنوں کے لیے عزت افدال کے لیے عزت شہدا کے لیے اور دنیا کے نقش قدم پر چلنے والوں کا انجام وہی ہوگا جو ابودہ کا ہوا جو عبدا کا ہوا جو سیبا کا ہوا مسلمان کیا ملتا ہے تجھے وہ ماں جس نے اپنے کوف کے اندر پیٹ کے اندر اپنے خون سے تجھے نو مہینوں تک پالا اور دنیا میں آنے کے بعد اپنے سینے کے خون کو دکھ کی شکل میں بدل کر تجھے پرورش کی کیا تجھے آخا کا پروان معلوم نہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ سوپ کے ستر سے زیادہ درجے ہیں ان میں سوپ کا انٹرسٹ کا اجنا درجہ یہ ہے کوئی اپنے ماں کا دن میں چھتیس مرتبہ تھرٹی سکس ٹائم بلاکار کرے اگر زندہ ہو تو زندہ اور اگر مری ہوئی ہو قبر کو کھود کر کفن کو پھاڑ کر بے حیا کتے اس بری ماں کو دیکھ کر رحم نہیں آتا بے حیا کتے بے شرم کیا قبرستان میں جا کر ماں کی قبر پر درود پڑنے کے بجائے فاتحہ پڑنے کے بجائے ماں کی قبر کو کھود کر اس کے کفن کو پھاڑ کر چھتیس مرتبہ بلاکار کرنے والا تو کتا اور سور سے پتھر بن گیا میرے رب کی قسم اگر تیری گلی کا کتا تجھے دیکھتا ہوگا تیری گلی کے سور کے کے کیڑے اگر تجھے دیکھتے ہوں گے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں گے اے اللہ مجھے داڑھی مڈا نہیں بنایا مجھے بے پردہ عورت نہیں بنایا مجھے زانی نہیں بنایا مجھے سود لے کر دے کر ماں کا بلاکار کرنے والا نہیں بنایا سور بنا دیا ایک مخلوق ہو کتا بنا دیا ایک مخلوق ہو پاخانے کا کیڑا بنا دیا ایک مخلوق ہو داڑھی منڈا <coughs> نہیں بنایا ماں کا بلاکار کرنے والا نہیں بنایا مرتے مر جا پیٹ پر پتھر باندھ لے سوکھی روٹی سے صحیح تاری کر لے ماں کا بلاکار کرنے والا ماں کی آبرو لوٹنے والا جس ماں کے قدم و تلے جو ہے جنت ہے دیکھ تو صحیح اگر وہ ماں کی تصویر تیرے ساتھ ہو وہ ماں تیرے سامنے چلے پھرے وہ ماں بیٹا بیٹا کہہ کر تجھے پکارے سر اپنی انسانیت کو جگا اپنی غیرت کو جگا کتا اپنی ماں کا بلاکار نہیں کرتا سور اپنی ماں کا بلاکار نہیں کرتا اے خیر امت کہلانے والے اے دار کے نائب اے عمر کے نائب اے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نائب اے ٹیپو کے نائب اے محمد بن قاسم کے نائب اے محمود فز نبی کے نائب اے محدث کے جانسی اے مفسر کے جانسی اے ابو حنیفہ کے جانشی آج تو اتنا گر گیا کہ جو کام کتا نہیں کر سکتا سبر اور تنظیم نہیں کر سکتا کیا سود لے کر دے کر مال دولت کا پجاری بن کر تو اپنی ماں کا بلاکار کرے گا اگر یہ فیصلہ بڑے ایس کا ہوتا اگر یہ فیصلہ ارے باپ رے باپ خیل اللہ کر رہے ہیں یہ فیصلہ اگر رضا خانیوں کا ہوتا یہ فیصلہ اگر مرکز نظام الدین کا ہوتا یہ فیصلہ دارلوم دیوبند کا ہوتا میرے اللہ کی قسم اس فیصلہ دینے لینے والوں کا قتل عام کر دیا جاتا کمیوں ہماری ماں کی بے حرمتی کرتے ہو ہمیں ماں کا دانی بتاتے ہو میں کیا کروں مجبور ہوں نہ دیوبند کے بانی قاسم نانوسوی کا فیصلہ ہے نہ بریلیت کے بانی احمد رضا خان کا فیصلہ ہے نہ نظام الدین کے ذمہ دار حضرت جی کا فیصلہ ہے نہ جماعت اسلامی کے ابو العلا مودودی کا فیصلہ ہے میں کیا کروں میں کیا کروں کہ رب کائنات کے محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام اللہ کے کلمے کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان کا یہ فیصلہ ہے یہ حدیث ہے اور اگر کوئی آپ کے فیصلے کو ٹکرائے گا وہ شفاف سے محروم ہو جائے گا کوئی آپ کے فیصلے کو ٹکرائے گا اور اسے فوٹر سے محروم ہو جائے گا کوئی آپ کے فیصلے کو ٹکرائے گا میرے اللہ کی قسم کتے سور سے بدتر زندگی گزارے گا موت مانگے گا میرا اللہ اس کو موت نہیں دے گا اس لیے میرے بھائی دعوا کر لے حرام کی کمائی سے تازہ کر لے سوپ کے لینے دینے سے تازہ کر لے داڑھی مڈانے سے اور جن گھروں تک ماں اور بہنوں تک ہماری آواز جا رہی ہے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ہماری ماں اور بہنوں سے میں درخواست کرتا ہوں میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری ماں تو سدھر جا میری ماں تو تخلے کے راستے پر آ جا فلموں کی لائن اور دنیا کی لین تجھے تباہ کر کے رکھ دے گی تجھے برداشت کر کے رکھ دے گی تجھے شہر سے محروم کر کے رکھ دے گی اولاد کی محبت سے تجھے محروم کر کے رکھ دے گی ماں اپنی جو پرانی مائیں ہیں ہماری رافیہ فسری رحمت اللہ علیہ اور حضرت فاطمہ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ حضرت زینب اور اولیاء کرام کی جو مائیں ہیں میری اماں ان کے طریقے پر آ آجا مال سے تیری زینت نہیں دولت سے تیری شان نہیں اور مرد مرتے تیرا اعزاز نہیں ماں شرخ اور حیا اور جو ہے یہ ایمان کی دولت یہ تقوی کی دولت یہ تیرے گھر کی زینت ہے جب سدھرتی ہے معاشرہ سدھرتا ہے اور تو بگڑتی ہے معاشرہ بگڑتا سدھرتا ہے تباہ ہوتا ہے تاراج ہوتا ہے ماں تو اللہ والی بن جا تیرے گوشت سے پیرا میں پیر جنم لیں گے ماں تو اللہ بن بندہ تیرے کوت سے اور سے پاک جنم لیں گے آج میری جنم لیں گے محدث جنم لیں گے تو نے محدثوں کو جنم دیا تو نے مفسروں کو جنم دیا تو نے عالموں کو جنم دیا تو نے حافظوں کو جنم دیا تو نے قاریوں کو جنم دیا تو نے اماموں کو جنم دیا ماں کیا آج تیری کوت جو ہے باندھ ہو چکی ہے کہ وقت کا فروغ ہمیں للکار رہا ہے وقت کا جو ہے ہمیں للکار رہا ہے کوئی ہمیں جو ہے اپنا نہیں ملتا کوئی اپنا نہیں ملتا جو اس فرون کا مقابلہ کر سکے اس شداد کا مقابلہ کر سکے اس ظلم اور بربریت کے پنجے مدوڑ سکے ماں اگر تو راہ راست پر آئے گھر میں اس سے پہلے جنت کا نمونہ بن جاتا ہے ماں جب تو ولی اللہ تھی اور جب تو تخبے کے راستے پر چل رہی تھی تو جانتی ہے ہمارے اکابرین کے اندر ایک اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث شہری رحمت اللہ علیہ ولی اللہ کے معنی اللہ کے ولی کے ہیں اللہ کا ولی کہتے ہیں کہ جب یہ جس کو جانا ہو پورے چلے جائے بھائی فاتحہ پڑھ کر ختم کر دیں گے ایک تو مائک صحیح نہیں رات کے ڈھائی بجے چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں کیا مذاق بنا رکھا ہے جس کو جانا چلے جائے تو فاتحہ پڑھ کر ختم کر دیں گے کہ چلنا آنا جانا کیا کوئی تمیز نہیں ہے رامائن گیتا بھارت سنائی جا رہی ہے استغفر اللہ کب ہم سدھریں گے ولی اللہ کے معنی اللہ کے ولی کے کہتے ہیں اپنی ماں کے پیٹ میں جب تھے اس وقت ایک فقیر آیا اور آ کر اس نے دستک دی کہ اللہ کے نام پر مجھے ایک نوالا دے دو روٹی دے دو دیکھو مئی کی حالت کیا ہے تو ان کے جو باپ تھے ماں تھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آدھی روٹی اللہ کے نام پر دے دو حضرت ولی اللہ محدید زہلی رحمت اللہ علیہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے اسی وقت آباد پیٹ سے نکالی اپنی ماں کو للکارا اپنے باپ کو للکارا کہا اللہ کے نام پر آدھی روٹی تمہارے ایمان کو کیا ہو گیا تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا اللہ اکبر بچہ بولتا نہیں یہاں پیٹ کا حمل بول رہا ہے اسی وقت ماں نے کہہ دیا باپ نے کہہ دیا یہ عام حمل نہیں یہ عام بچہ نہیں یہ ولی اللہ ہے یہ اللہ کا ولی ہے جب تو اللہ والی تھی تیرے پیٹ کے اندر ولی اللہ پیدا ہوا کرتے تھے اور جب سے تو دنیا کی تالی بن گئی فلموں میں کام کرنے والے ناچنے والیوں رنڈیوں کی نقالی کرنے لگی آج تیری کوپ کے اندر فراؤن جنم لے رہے ہیں داری مڈے پیدا ہو رہے ہیں حرام خور پیدا ہو رہے ہیں اور ماں کا بلاکار کرنے والے سودی لین دین کرنے والے کتے پیدا ہو رہے ہیں میری ماں تیری عزت اور تیری سربلندی میرے اللہ کی قسم دین میں ہے قرآن کے سائے میں ہے حضرت فاطمہ فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھرانے میں ہے دولت کزے میں ہے یہ دنیا تیری عزت کو چھین لے گی تجھے بازار میں لا کر تیری آبرو چھیننا چاہتی ہے تیرے جسم سے وہ مذاق کرنا چاہتی ہے اور آنکھوں سے ضلع کے تیل برسا کر اپنی شہوتوں کو پورا کرنا چاہتی ہے ماں تیرا گھرانہ اور تیرا مسکن تیری چار بیماری ہے جس کے اندر رہ کر حضرت فاطمہ جیسی زندگی تو گزارے گی حضرت عائشہ جیسی حضرت زینب جیسی اور حضرت رافیہ بسری جیسی زندگی گزارے گی اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ اس سماج کے اندر انقلاب برداشت کرے گا اس سماج کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی اور ہماری کوئی بھی عزت آئے گی ماں تیری تاریخ کی تخوی کی تہارت کی پرہیزگاری کی شاہ سجا الدین رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے تھے ان کی ایک اقلوتی شہزادی تھی بڑی حسین بڑی خوبصورت اور جب بادشاہ کا گھرانہ کتنا مال ہوگا اور کتنی دولت ہوگی اور کتنا روپیہ پیسہ ہوگا اور اس کے لیے کون سے داماد کی تلاش ہوگی شاتذہ الدین رحمت اللہ علیہ کو اللہ والے تھے اگر کسی شہزادے امیر کروڑ پتی سے اگر نکاح کرنا چاہتے اپنی بیٹی کا تو کر دیتے لیکن اللہ والوں کی صحبت میں رہ چکے تھے اور خود اللہ والے تھے پرہیزگار تھے انہوں نے تہیا کر لیا میں کسی اللہ والے سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا مسجد کے اندر احتکاب کے اندر بیٹھ گئے ایک دن دو دن ایک ہفتہ دو ہفتہ چالیس دن سے زیادہ سالسا گزر گیا کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آیا جو الدین رحمت اللہ علیہ جو وقت کے بادشاہ ہیں ان کی بیٹی کے لائق ان کو شوہر مل جائے اور خانی مل جائے چنانچہ ایک پردیسی آیا اور اس اخلاص کے ساتھ اور خشیت الہی کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ اس نے نماز ادا کی کہ الدین رحمت اللہ علیہ اس کی تقوی اور تہارت سے متاثر ہو گئے اور فرمایا کہ بھائی تجھے اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں میری بیٹی کا ہاتھ تجھے دینا چاہتا ہوں اس نے کہا کہا بادشاہ جہاں بنا اور کہا ایک غریب پردیسی مسافر اور تو کی روٹی کے ٹکڑا رکھنے والا کہا کہ اس سے کوئی مطلب نہیں میں کسی متقی اور پرہزگار سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کیا تمہیں منظور ہے انہوں نے ہاں بھر چنا سے مجمے کو جوڑا گیا اور اسی وقت ایجاب قبول کرا کر یہ پری اور حصبہ لڑکی کو اس پردیسی کے حوالے کر دیا گیا جب وہ غلام اور وہ پردیسی الدین رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کو لے کر اپنی جھوپڑی کے اندر گیا روزے سے بچی بھی تھی دلہن بھی تھی اور دلہا کی روزے سے چنا کے ذکر کے اندر لگ گئے اب اس کے بعد الدین رحمت اللہ کی بیٹی اچانک گھر سے نکل کر اپنے باپ کے گھر کی طرف جا رہی تھی تو اب یہ جو پردیسی تھا یہ کہنے لگا الدین رحمت اللہ جو ان کے خسر ہو گئے ابا جی میں نے کہا نہیں تھا کہ مال کی سائے میں پلنے والی محل کے آغوش میں شہانہ زندگی گزارنے والی اس جھوپڑی کے اندر نہیں رہ سکتی میں نے کہا نہیں یہ دیکھو ایک لمحہ بھی نہیں گزرا میرے جھوپڑی کو چھوڑ کر اپنی شاہی بہن کی طرف جا رہی ہے تو جب بادشاہ نے کہا بیٹی کیا وجہ ہے کہ تم نے جھوپڑی کو ٹکرا دیا اور اس جیسے متقی اور پرہزگار کو ٹکرا کر پھر اس جو ہے ماحول کے اندر آنا چاہتی ہو اس بچی نے کہا میری ماں ایک زمانے میں تیرے اندر وہ تخبہ تھا وہ للہیت تھی کہ محل کو قربان کر کر تم تخبے کی زندگی پرہیزگاری کی زندگی و فاقی کی زندگی صبر کی زندگی اور توکل کی زندگی کو اپنا شیار بنانا چاہتی تھی لیکن آج تجھے کیا ہو گیا باپ نے پوچھا بیٹی کیا تجھے جھوپڑی پسند نہیں کیا تجھے مال پسند ہے دولت پسند ہے محل پسند ہے تو اس نے کہا ابو جی بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ اللہ والا ہے لیکن جب میں نے اس سے پوچھا روزے سے ہیں اس نے کہا ہاں ہیں میں نے آزمانے کے لیے پوچھا افطاری کے لیے کیا ہے اس نے کہا کہ مٹکے کے اوپر ایک جو ہے بڑے رکھی ہوئی ہے اور اس پر سوکھے روٹی کے جو ٹکڑے ہیں میں نے اٹھا کر دیکھا باقی روٹی کے جو ٹکڑے ہیں میں نے کہا میرا باپ کہا کرتا تھا تم اللہ والے ہو اور تم متقی ہو اور تم پرہیزگار ہو یہ کیا ہے جو اللہ تمہیں شہری کے اندر روٹی دیا اور رشت دیا اناج دیا دیا کیا آپ وہ اللہ اس تاریخ کے اندر دے نہیں سکتا تھا تمہیں کیسے ہمت ہوئی کہ سو کی روٹی کے ٹکڑے تم نے اس تاریخ کے لیے اٹھا کر رکھ لیے دیکھا آپ نے کہ صرف سو کی روٹی کے دو ٹکڑے اس تاریخ پر رکھنے پر تقوی کے خلاف سمجھا توکل کے خلاف سمجھا آج عورتوں کے ساتھ کتنا سونا کتنا چاندی کتنے کپڑے لگتے اور کتنے زیورات کتنی زمین اور کتنی جائیداد اور کتنی پراپرٹی ہے ہماری ماں وہ تخوا کہاں چلا گیا وہ تبکل کہاں چلا گیا اسی لیے ماں آج دنیا ہمیں ستاتی ہے آج دنیا ہمارے قبلے کو چھیننا چاہتی ہے آج دنیا ہمارے وجود کو ختم کرنا چاہتی ہے آج دنیا ہمیں بھکاری بنا کر دیکھنا چاہتی ہے آج دنیا ہمارے نوجوانوں کو سلاخوں کے پیچھے پھکیلنا چاہتی ہے آج دنیا ہماری بیٹیوں کی آبرو ڈوبنا چاہتی ہے ماں تو سدھر جا وقت کا محمود جو ہے پیدا ہوگا آج تو سدھر جا محمد بن قاضی پیدا ہوگا آج تو سدھر جا وقت کا وہ ٹیپو پیدا ہوگا جو وقت کے ظالموں اور یہود و نصارہ اور عیسائی انگریزی کتوں کو للکارے گا ہر طرف سے ظلم کے تیر برس رہے ہیں ہر طرف سے ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے مسلمانوں اللہ کا واسطہ دے کر میں تمہیں کعبے کے تقدس کا واسطہ دے کر نبی کی حرمت کا واسطہ دے کر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آج گناہ کا آخری آخری رات ہے تمہاری آج داڑھی مڈانے کی آخری رات ہے نماز پڑھنے کی آخری رات ہے اے آسمان آج کے بعد تو نہیں دیکھے گا ہم نبی کے نافرمان ہوں گے ہم اسلام کے خلاف چلیں گے ہم دنیا کے کتے بنیں گے مسلمان لکھ کر رکھ لے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم آج اگر تو نے توبہ کر لیا آج اگر تو نے راہ راست پر آ گیا آج اگر تو تقوی والی زندگی پر آ گیا وہ میں یب تقل یج اللہ بکرجا وہ ارزمن ہے سلیم دیکھنا کل جو سورج نکلے گا اپنی کرنوں کے ساتھ ہماری کامیابی کی بشارت لائے گا امنا فتح نہ لتا فتح مبینہ کی بشارت ورائی تنس یس کلو نفی دین اللہ افواجا کہ لوگ جو در جو اسلام کے اندر داخل ہوں گے تو دیکھے گا یہ یہودی یہ عیسائی یہ اسلام یہ مسلمان دشمن جنہوں نے ہماری ماں کی آبرو کو لوٹا جنہوں نے ہماری بیٹیوں کی آبرو کو لوٹا جنہوں نے ہمارے جوہے گھروں کو جلایا ہماری مسجدوں کے اندر بمباری کی مسلمان راہ راہ پر آ جا تو سنت پر آ جا تو قرآن کے راستے پر آ جا دین کے راستے پر آ جا مکے مدینے کو اب اپنا قبلہ بنا لے واشنگٹن کو شراب دے دے اور کہہ دے امریکہ کے کتوں سو مرتبہ بن کر سبر کر تم آؤ گے میرے محبوب کے پیر کا ذرہ وہ میرے لیے کوہ نور سے زیادہ قیمتی ہے اور اے دنیا ہزار مرتبہ تو بن کر سور کر آ میرے محبوب کے جسم کے پسینے کا قطرہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کی قسم مسلمانوں ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے کہ یہ ظالم ہمارے پیروں پر اپنا سر رکھ کر ہم سے رحم کی بھیک مانگیں گے ہم سے کرم کی بھیک مانگیں گے یہ ظالم کہیں گے کہ ہم نے تمہارے گھروں کو اجاڑا تمہارے دکانوں کو اجاڑا تمہارے مکانوں کو اجاڑا تمہارے بازار کو تباہ کیا برباد کیا اور جو ہے خبروں پر جا کر شہدا کے قبروں پر جا کر یہ معافی کی بھی مانگیں گے اس لیے مسلمان نہ دولت ہمیں عزت دے سکتی ہے نہ مال ہمیں عزت دے سکتا ہے نہ حکومت نہ سیاست ہمیں بلندی دے سکتی ہے دیکھ آج تیرے پٹنے کی وجہ سے آج تیرے کٹنے کی وجہ سے آج تیرے نوجوان جیلوں میں رہنے کی وجہ سے کیا تو سمجھتا ہے کہ صرف ان کی بیویاں تڑپ رہی ہیں ان کے اولاد تڑپ رہے ہیں اور ان کے عصہ اقریبا تڑپ رہے ہیں نہ دیکھ گنبد خزرا سے میرے آقا کے رونے کی آواز آ رہی ہے دیکھ کے حرم کے تاجمان محافظ دیکھ کعبے سے صدا نکل رہی ہے سفا اور مروا سے صدا نکل رہی ہے میرے محبوب کے سامنے ہر پیر اور جمعرات کو جہاں اللہ کے دربار میں آمان پیش کیے جاتے ہیں اس امت کے احوال اگر پیش کیے جائے اور یہ دکھایا جائے کہ اس امت کے کپڑے نکالے جا رہے ہیں ان کے منہ پر پانی مانگنے پر پیشاب کیا جا رہا ہے پاخانہ ان کو روٹی کے ساتھ ملا کر کھلایا جا رہا ہے نہیں جانتا کہ وہ رحم کرنے والا وہ کرم کرنے والا وہ اپنی امت کے لیے مر مٹنے والا وہ اپنی امت کے لیے مکے کی قربانی دینے والا وہ اپنی امت کے لیے نوازوں کی قربانی دینے والا وہ اپنی امت کے لیے پیٹ پر پتھر باندھنے والا وہ اپنی امت کے لیے راتوں کے اندر گڑ گڑانے والا وہ اپنی امت کے لیے فخر فاقے کو برداشت کرنے والا وہ اپنی امت کے لیے نبے نبے دن تین مہینے اپنی ہماری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر چولہا نہ جلانے والا وہ اپنی امت کے خاطر اپنی بٹیا کے گھر سوکھے روڈوں پر پکڑ پاکا اور جو ہے تنگی کی زندگی گزارنے والا تو نہیں جانتا میرے محبوب کے دل کو کتنی تکلیف ہوگی جب بدر کے قیدی مسجد کے اندر لائے گئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے فرمایا کہ میں نے دیکھا آخا تڑپ رہے تھے آخا مچل رہے تھے میں نے پوچھا آخا کیا بات ہے فرمایا اس قیدی کے ہاتھ رستے سے تنگ باندھ دیے گئے ہیں اس کو دیکھا نہیں جاتا جو ایک کافر قیدی کے ہاتھ کو دیکھ کر تڑپ رہے تھے مچل رہے تھے آج گوانگاموں میں جیل کے اندر اس امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے آج ابو غریب جیل کے اندر اس امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے آج ہماری بہن آفیہ صدیقہ ڈاکٹر کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے کتنے سہاگ آج تڑپ رہے ہیں کتنے بچے آج آسرے کے لیے تڑپ رہے ہیں کتنی مائیں آج سہارے کے لیے تڑپ رہے ہیں کتنے باپ اپنی لاٹھی کے لیے تڑپ رہے ہیں میرے آقا کے سامنے یہ حالت آئے گی آقا کے دل کو کتنی تکلیف نہیں ہوگی میرے بھائی اللہ کے لیے میرے محبوب کے دل کو تکلیف نہ پہنچا میرے محبوب کے دل کو تکلیف نہ پہنچا کہ اگر میرے محبوب کا دل جھکے گا لکھ کر رکھ لے اللہ کا وہ عذاب آئے گا لانت کا وہ تو تیرے گلے کے اندر پڑے گا کہ پھر تو بھیک مانگے گا موت کی اللہ تجھے موت نہیں دے گا پرانے شریف میں اللہ نے فرمایا ان رسول کہ جو اللہ رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں لانحم اللہ دنیا والآخرہ اللہ انہیں دنیا اور آخرت کے اندر زلیل کرتا ہے اللہ انہیں سبا کرتا ہے تاراج کرتا ہے میرے امتی بھائی میرے مسلمان بھائی میرے بنگال کے مسلمان سدھر جا سدھر جا یہ شیطان تیرا کام آنے والا نہیں یہ دولت یہ مال یہ خاندان میری ماں اگر تو مر جائے تیرا خانی ایک رات کے لیے تیرے قبر کے اندر سونے والا نہیں کوئی چیز کام آنے والی نہیں تازہ کر لے تازہ کر لے میرے محبوب کے دامن کو پکڑ لے قرآن کے دامن کو پکڑ لے دین کے دامن کو پکڑ لے سنت کے دامن کو پکڑ لے پھر دیکھ کامیابی تیرے قدموں کے نیچے آئے گی دیکھ تجھ میں محمد بن حاصل ہے دیکھ تجھ میں محمود غزنوی نبی ہے دیکھ تجھ میں معاذ اور معافی ہے دیکھ تجھ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہے دیکھ تیری خواتین کے اندر کوئی سنیرا ہے کوئی سمیا ہے کوئی خباب بن عرض کی ماں ہے دیکھ کہ تجھ کے اندر مجاہد ہے تجھ میں بازی ہے تجھ میں دین کا داری ہے تجھ میں <coughs> فتح کا جھنڈا گاٹنے والا دیکھ تجھ میں موجود ہے اٹھ جا توبہ کر لے مایوسی خوب رہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں یا یوح اللہ تو نسوہا یہ نہ کہنا کہ اتنی بڑی زندگی بے دینی کے اندر گزر گئی اتنی بڑی زندگی داڑی مڈی حالت کے اندر گزر گئی اتنی بڑی زندگی دنیا کے کتے بن کر گزر گئی اتنی بڑی زندگی دنیا کے حریف اور لالوچی اور پجاری بن کر گزر گئی یہ شیطان کا بس ہے میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تو زمین کے ریت کے زمرات کے برابر اور سمندر کے حساب کے برابر زمین و آسمان کی مخلوق سے بڑھ کر گناہ لے کر آ میری رحمت تیرے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اللہ رحم کرنے والا اللہ کرم کرنے والا اللہ معاف کرنے والا مایوس کی ضرورت نہیں آج توبہ کر لے آج توبہ کر لے میرے اللہ نے حضرت حمزہ کے قاتل کو توبہ کو قبول کر لیا میرے اللہ نے حضرت جیسی کی حضرت ہندا کی توبہ کو قبول کر لیا میرے اللہ نے شراب پینے والوں کی توبہ کو قبول کر لیا میرے اللہ نے لات اور عزا اور مناب کے پجاریوں کی توبہ کو قبول کر لیا میرے اللہ نے صحابہ کے قاتلوں کی توبہ کو قبول کر لیا تو نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا حوصلہ بنا قدم بڑا میرا اللہ کہتا ہے ایک قدم تو بڑا میرا اللہ کچھ قدم آئے گا چل کرا میرا اللہ دور کرا لے گا تو دور کرا میرا اللہ تجھے سینے سے لگا لے گا مایوسی کفر ہے میرے بھائی توبہ کر لے دیندار بن جا مسلمان بن جا پھر تجھ میں صلاح الدین پیدا ہوگا ٹیپو سلطان پیدا ہوگا محمد بن قاسم پیدا ہوگا تجھ میں دین کا قاضی اور دین کا مجاہد پیدا ہوگا توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل کر رکھ دے گا حضرت موسا علیہ السلام وسلام کے زمانے میں ایک بنو اسرائیل تھا بہت بڑا ظالم باجر گنہگار کوئی گنا ایسا نہیں کہ جس کو اس نے نہ کیا ہو صغیرہ کبیرہ زنا شراب قتل نبی کی توحید کوئی گنا ایسا نہیں سب گنا مصالحہ سلاط وسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ موسا میرے حق میں دعا کیجیے اللہ میری توبہ کو قبول کر لے موسا علیہ السلام نے کہا بھائی آج کیسے توبہ یاد آ گئی کہنے لگا کہ موسا آپ کلیم اللہ ہیں اللہ کے کلیم ہیں آپ کلیم اللہ ہیں اللہ سے بات چیت کرتے ہیں میری بات اللہ تک دیجیے شاید اللہ میری توبہ کو قبول کر لے علیہ السلام نے کہا نکل جا خبیص اتنے گنا کر کر اللہ سے معافی مانگے گا توبہ کرے گا نے کہا نہیں آپ بات پہنچائیے اس علیہ السلام نے دھکے دے کر نکال دیا اب کہا کہ جب اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا جنگل کے اندر چلا گیا دن میں رات میں مٹی زمین کی اٹھاتا چہرے پر ڈالتا اے اللہ وقت کے پیغمبر نے وقت کے موسا نے وقت کے صاحب توریز نے کلیم اللہ نے مجھے اپنے دربار سے نکال دیا مولا میری توبہ کو قبول کر لے اللہ تھا کہ توبہ قبول نہیں کرتا تھا ایک دن دو دن ایک مہینہ دو مہینہ گزر گیا مایوسی کی حالت کے اندر آ گیا اس کے زبان سے ایک جملہ نکلا کیا جملہ نکلا یہ کہا اے اللہ اگر آپ میری توبہ کو قبول نہیں کرتے آپ اگر میرے گناہوں کو معاف نہیں کرتے آپ اگر مجھے اپنی جوار رحمت میں مجھے ڈھانس نہیں لیتے اللہ ایک کام کیجئے گا اب تک جتنے گنہدار آئے اور میرے بات سے لے کر قیامت تک جتنے گنہدار آئیں گے ان تمام کا گنا میرے ذمے دے دے میں سب کا گنا لے کر جہنم میں چلا جاؤں جب مجھے جانا ہے جہنم میں اور عذاب بھگتنا ہے پھر کوئی اور کیوں جائے جہنم اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آ گئی کہ دیکھو توبہ قبول نہ ہونے پر یا اوروں کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ کر رہا ہے اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اللہ نے کہا جا غسل کر لے اور پناہ پہاڑ کے ٹیلے پر عبادت کرنا شروع کر دے توریز پڑھنا شروع کر دیا نماز پڑھنا شروع کر دیا عبادت اس نے شروع کر دی موت تو اس وقت پر آنی تھی موت آئی انتقال ہو گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ سلات وسلام کی طرف بہی کی موسا جنگل کے اندر پلا ٹیلے پر بہار کے ایک آدمی رہتا ہے اس کا انتحال ہو گیا جاؤ اور اسے غسل دو اپنے ہاتھ سے کفن دو اپنے ہاتھ سے جنازہ اپنے ہاتھ سے لے کر جانا اور خود نواز جنازہ پڑھانا اور قبر کھود کر عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کو دفن کرنا مثال السلام اللہ کی وحی کا انکار کب کر سکتے تھے اللہ کی وحی تھی بتائے ہوئے پتے پر گئے پہاڑ پر گئے اس پیلے پر گئے اللہ اکبر جس آدمی کو میں نے ریجیکٹ کر دیا تھا مسترد کر دیا تھا کار دیا تھا یہ گنہدار کوئی سغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ کوئی گنا نہیں چھوڑا آج وقت کے پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو کفن دے اور اس کو غسل دے اور اس کو قبر کے اندر اپنے ہاتھوں سے اتارے اللہ کا حکم تھا اللہ کے حکم سے عدولی کب کر سکتے تھے نافرمانی کب کر سکتے تھے مسا علیہ السلام نے یہ سب کچھ کیا کر لینے کے بعد مسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کلیم اللہ تو تھے اے اللہ وقت کا اتنا بڑا گنہگار مجرم شرابی کبابی زانی حرامی اور وقت کے پیغمبر کو آپ نے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسا ہم نے بھی اس کی توبہ کو ریجیکٹ کر دیا تھا مسترد کر دیا تھا قبول نہیں کیا تھا لیکن جب اس نے یہ بات کہی تو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اس کے نام اعمال کو پلٹ کر دیکھو نام اعمال کو پلٹ کر جو دیکھا گیا اس نے زندگی میں ایک کام کیا تھا کہ جب شراب کے نشے میں کہیں جا رہا تھا اس کو ایک ورق ملا ایک کاغذ ملا اب اس نے دیکھا کاغذ وہ توریت کا کاغذ تھا توریت کا سفا تھا اور وہ سفا وہ تھا کہ جس میں آقا کی آمد کی پیشی گوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں تو چنانچہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تو اس حصے کو اس نے کاٹ لیا اور پھاڑ کر الگ کر لیا نشے میں بھگتا کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کا نام ہے چنا سینے میں رکھا کہا نہیں جسم سے پسینہ نکلتا ہے اور امام الانبیاء کے نام کو پسینہ لگے یہ بے ادبی گستاخی ہے اس کو نکالا سر پر رکھا اور سر پر رکھنے کے بعد پگڑی میں رکھا کہا نہیں سر میں جوں پڑتی ہے کیڑے پڑتے ہیں بفا آتا ہے جراثیم آتے ہیں میرے امام الانبیاء کا نام گندی جگہ رکھو اسے سمجھ میں نہیں آیا شراب کے نشے میں ستا اسے جو سمجھ میں آیا اس نے یہ کیا نہ میرے محبوب کا نام سر میں جگہ ہے نہ سینے میں جگہ ہے میرے محبوب کو میرے جسم کے خون کے اندر ملانا چاہیے یہ عزت کا مقام ہے اس کو پانی کے اندر گھولا اور گھولنے کے بعد پی لیا اللہ فرماتے ہیں اس کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ وقت کے کلیم اللہ صاحب طوریت اور جس کا تذکرہ کلام پاک میں زیادہ سے زیادہ ہے اس ہم نے استدا کو ریجیکٹ کر دیا اور اس نام کی برکت سے ہم نے اس کے توبہ کو قبول کر لیا میرے بھائی جب موسا علیہ السلام کی قوم کا آدمی آخا کے نام سے جنت پا سکتا ہے تو داڑھی مڈا کر نماز چھوڑ کر اور گناہ کر کر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں داڑھی رکھ لے نمازی بن جا گھر میں پردہ لیا قرآن کے دامن کو پکڑ لے اور سنتوں سے اور دین سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے پھر دیکھ لینا کامیابی ہماری مقدر ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ آخا کی سچی اور پکی کی محبت ہمارے دل کے اندر فیمس فرمائے اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت عورت کی محبت مال کی محبت دولت کی محبت زمین کی محبت نکالے اللہ ہر مسلمان کو جذبۂ کی سے سرچار فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے ہمارا اڑنا بچولا خر ا صلادی و نسو کی و مماتی اللہ عالمی بنائے اللہ تبارک تعالیٰ آج کے اس جلسے کے جو نوجوان منتظمین ہیں خاص طور سے ہدایت کے فیصلے فرمائے اللہ ان کے شہروں کو نور نبوت سے منور فرمائے اللہ ان کے گھروں کے اندر خیر و برکت نصیب فرمائے ان میں کے ہر نوجوان کو پکا سچا نمازی بنائے اللہ ان کی عورتوں کے اندر دینداری اور حیا اور پتھرے کے جوہر پیدا کروائے اللہ ہماری حاضری کو کہنے کو اور سننے کو بے پناہ قبول کروائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبق بنائے حضرات آپ جانتے ہیں کہ ہم شہر بنگلور سے آپ کے یہاں مہمان بن کر آئے ہیں بہرحال ہم نے منتظمین جلسہ سے صرف پکڑی اور ٹوپی قدموں پر رکھ کر درخواست کرنا باقی تھا کہ جلسے کا ایک نظام ہوتا ہے لوگ بھوکے رہیں عمدہ کھانا دے دیا جائے لاکھ کہنے کے باوجود وہ اپنی چال چلے اور جس کی وجہ سے کہنے میں جو پریشانی ہوئی وہ آپ نے محسوس کی اللہ تبارک تعالیٰ اس قطع کو معاف فرمائے اور بدت کے رسوم و رواج کے جو جراثیم آج ہماری امت کے اندر ہیں بھائی ایک عالم ایک بیان کرے اس سے ہماری اصلاح اصلاح کرنے والے کے لیے ایک بات کافی ہے اور نہ ماننے والے کے لیے پوری زندگی اس کے سامنے ہی گھول کر دیا جائے ابو جہل نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا کنکریوں کے کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا لیکن اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا سلمان فارسی پارس کے اندر رہ کر نبی کی خوشبو کو محسوس کر لیا یہ ہدایت کی بات ہے کہ اللہ ہدایت دینا چاہے سلمان کو ایران میں رہ کر ہدایت کے فریش میں اور ابو جہل کو مکے میں پیدا کر کر اسے جہنم کے اندر داخل کریں آئندہ سے یہ رسم رواج رات رات بھر قبالی کی طرح بھینس کے سامنے کی طرح یہ رواج کو اللہ کے لیے ختم کریں ایک مجمع ایک عالم ایک تقریر ایک تاثر اور ایک نتیجے پر ہم پہنچ سکتے ہیں تو بہت ساری باتیں آئیں گی آدمی کا نشاط وہ بھی ختم ہو جائے گا ہم جہاں جاتے ہیں یہی ماحول پیدا کرتے ہیں وہاں کی سیڑھی اور ہمارے جمعہ کے بیانات جو حالات حاضرہ پر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کو للکارنے کے لیے اور وقت ظالم کا پنجا مڑوڑنے کے لیے یہ بیانات کی سیڑھی ہے اور یہ سیڑھی آپ اس کو حاصل کریں اسی طریقے سے ایک بیماری آج عام ہے کہ مسلمان اپنے ساتھ نسخہ کیمیا اللہ کا کلام رکھ کر نسخے کیمیا نبی کی سنت رکھ کر آج عاملوں کے پیچھے داری مڑے جو ہے جادوگروں کے پیچھے کافروں پنڈتوں کے پیچھے عورت جاتی ہے میرے کام کو سدھار دو مرد جاتا ہے میری عورت کی زبان کو لگام لگا دو مالدار جاتا ہے مجھے کروڑ پتی بنا دو آقا کی سیرت آقا کی سنت اور آقا کو ہم اپنے پاس رکھ کر آج افسوس کی بات ہے آقا نے حضرت ابو دجانا رضی اللہ تعالیٰ نو کو جب انہوں نے شکایت کی کہ میرے گھر کے اندر شیاتی اور جنات ستاتے ہیں تو آپ نے ایک تعویذ دی ہے وہ تعویذ میں لے کر آیا ہوں اور جب وضو آتا ہے تیمم چلا جاتا ہے اس تعویذ کو آپ اپنے گھروں کے اندر لگائیں عاملوں میں دنیا عاملوں سے بھر جائے دنیا افتاب افدال سے بھر جائے میرا آقا کے پسینے کے قطرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا آپ نے جو تعویذ لکھی ہے وہ تعویذ دنیا کی قیمتی تعویذ ہے اس سے بڑھ کر کوئی مجاور کوئی پنڈت کوئی عامل وہ تعویذ نہیں دے سکتا شرط یہ ہے کہ آپ اس تعویذ کو لگانے کے بعد نماز کا اہتمام کریں عورت پردے کا اہتمام کریں حلال و حرام کی تمیز کریں انشاءاللہ پھر دیکھیں خیر و برکت کے دروازے ہمارے گھروں کے اندر کھلیں گے اور نوسط آخا کی اس تعویذ کے برکت کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی آپ یہ تعلیم بھی برائے فروخت ہے اس کو بھی حاصل کریں صرف ایک کی قیمت بیس روپئے ہے ہمیں ویپار کرنا مقصد نہیں بلکہ عاملوں سے پنڈتوں سے رشتہ کاٹ کر آقا کی سنت سے اپنے آپ کو جوڑ لینا اصل چیز ہے اسی طرح آج کافر یہود و نصارہ قادیانی ہماری موبائل کے اندر غلط قسم کے نشن اسلام کے نام پر سنت کے نام پر قرآن و حدیث کے نام پر داخل کر کر ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں تباہی کے دہانے پر لے جا رہے ہیں اسلامی کا سلسلہ ہم نے مجلس احیاء سنت کے کافی شروع کیا ہے دس ہزار ممبر ہیں حالات حاضرہ کے اہم ترین مسائل سے آپ کو واقفیت حاصل ہوگی جیسے مثال کے طور پر عام پانی کو زمزم کیسے بنایا جائے اولاد کو متی فرما بردار کیسے بنایا جائے اور امتحانات کے اندر بچے ان کے لیے ایگزام پیپر امتحان کا سوال نامہ آسان کیسے ہو اس قسم کے ایس ایم ایس آتے رہیں گے اس کے پرچے بھی مفت بٹیں گے آپ خود اس کے جو ہے نمبر بنے اور دوسروں کو بنائے کچھ نہیں لگتا ایک مرتبہ کے لیے صرف روپیہ ڈیڑھ روپیہ خرچ ہوتا ہے بہرحال ہماری فکریں ہیں کہ امت کے اندر جذبے کی ہاتھ پیدا ہو جائے ہماری فکریں ہیں اختلاف دور ہو جائے امت مستحد ہو کر امت متفق ہو کر وقت کے فرون کو للکارے وقت کے دجال وقت کے نمرود اور حامان کا مقابلہ کرے اللہ تبارک تعالیٰ ان فکروں کو سرخ روئی اور کامیابی مرحمت فرمائے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے آمین عبوب الحمدللہ رب العالمین ہمیں جن کو کیسے بھی چاہیے اور کاغذات چاہیے یہاں سے لے کے جائیں